الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا الله فلا فلا مضل له له يضلله هادي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى محمد تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہو جانا یہ دین کی نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے جو ہمارے کام ہیں کوئی تجارت کر رہا ہے کوئی زمیندارہ کر رہا ہے کوئی مزدوری کوئی کچھ کوئی کچھ ان سب مشغلوں سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نکل کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہاں اس بات کا مذاکرہ ہے آپس میں اللہ جل شاہ نے ہر زمانے میں انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ نے دین اتارا ہے ہر زمانے میں ہر قوم ہر علاقہ ہر بستی ہر شہر ہر گھرانہ اور گھرانے میں ہر ایک فرد مرد ہو یا عورت اس نے مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے اب یہ انسان اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارے جو اس کی چاہت ہے ہر ایک بندے کی چاہت ہے کہ میری زندگی اچھی سے اچھی ہو اطمینان والی زندگی ہو امن والی زندگی ہو محبتوں والی زندگی ہو برکتوں والی زندگی ہو اور میری جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو میرے جو مسائل ہیں وہ حل ہو یہ ہر ایک انسان کی ہر زمانے میں اس کی چاہتے ہیں اب اللہ جل شاہ نے اس کے لیے جو راستہ طے کیا ہے مقرر کیا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ راستہ ہے دین کا کہ اپنے کو دیندار بناؤ دیندار بن کر کماؤ دیندار بن کر خرچ کرو دیندار بن کر مزدوری کرو دیندار بن کر حکومت کرو دیندار بن کر اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرو جو بحثیت ایک انسان ہونے کے تمہارے کام ہیں دیندار بن کر کرو جب دیندار بن کر کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی یہ وعدے ہیں اور یہ وعدے اٹل ہیں اور اگر دیندار بن کر نہیں کرو گے کما کمانا تو ہے لیکن اگر دیندار بن کر نہیں کماؤ گے خرچ کرنا بھی ہے لیکن اگر دیندار بن کر خرچ نہیں کرو گے اور دیندار بن کر مزدوری نہیں کرو گے دیندار بن کر حکومت نہیں کرو گے بے دینی کے ساتھ تجارت اور بے دینی کے ساتھ مزدوری اور بے دینی کے ساتھ حکومت اور بے دینی کے ساتھ بیوی بچوں کی پرورش اور تربیت یہ دنیا میں بھی تمہارے لیے وہ بال جان ہے یہی تجارت تمہارے لیے مسئلے بنائیں گی حالانکہ اگر دین ہو تو دین کے سے مسئلے بنتے نہیں ہیں دین سے مسئلے حل ہوتے ہیں اگر بندے کی تجارت میں دین ہے تو اس سے مسئلے بنتے نہیں ہیں اگر مزدوری میں دین ہے تو اس سے مسئلے بنتے نہیں ہے اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں ملک میں دین ہے تو اس سے مسئلے بنتے نہیں ہے بلکہ اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں اقلیت ہے لیکن دیندار ہے تو ان کے مسئلے الجھیں گے نہیں ان کے مسئلے حل ہوں گے اکثریت ہے لیکن راستے پر نہیں ہے تو ان کے مسئلے الجھیں گے بڑی بڑی تجارتیں ہیں اور دنیا کے اعتبار سے اور ظاہر اسباب کے اعتبار سے بہت کچھ ہے لیکن جو بھی ہے وہ اسی سے مسئلہ بنے گا اس لیے ہم اور آپ اگر دیکھیں تو آج عمومی طور پر اس معاشرے کا جس معاشرے میں پورا دن نہ ہو تو اس معاشرے کا غریب بھی پریشان ہے اور مالدار بھی تو اگر غریب غربت کی وجہ سے ہے تو یا مالدار کیوں پریشان ہے اگر غریب کے مسئلے الجھے ہوئے ہیں غربت کی وجہ سے تو اس مالدار کے مسئلے کیوں الجھے ہوئے ہیں حاکم بھی اور محکوم بھی تو محکوم اگر پریشان ہے کہ اس کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے یا آزادی نہیں ہے تو حاکم کیوں پریشان ہے ایک بندے کے پاس کاروبار نہیں ہے اس کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کام مل جائے تو کام والے سے پوچھو کہ تمہارا کیا حال ہے تو وہ بھی اپنے انہی کاموں میں پریشان نظر آتے ہیں اور جب معاشرہ دیندار ہوتا ہے تو اس کا فقیر بھی آرام سے اس کا مالدار بھی آرام سے اس کا مال محفوظ ہے جان محفوظ ہے عزت محفوظ ہے اور غریب بھی آرام سے جس طرح اگر ایک بندے کی آنکھیں ٹھیک ہے تو غریب ہے تو پھر بھی وہ آنکھوں کے ذریعے سے آرام سے دیکھ سکتا ہے اور مالدار ہے تو وہ بھی آنکھوں کے ذریعے سے آرام سے دیکھ سکتا ہے کیونکہ دیکھنے کا سبب ان دونوں کے پاس ایک ہے جیب خالی ہے لیکن بینا ہے تو دیکھ سکتا ہے دیکھتا ہے جیب میں بہت کچھ ہے اور بینا ہے تو پھر بھی دیکھ سکتا ہے پیسوں کا ہونا نہ ہونے کا اس میں دخل نہیں ہے کہ بھائی دیکھتے کیوں نہیں ہو دیکھ کیوں نہیں سکتا ہو کہتے پیسہ نہیں ہے کیا کروں بات سنتے کیوں نہیں ہو یا کیوں سن نہیں سکتے کہتے پیسے نہیں تو میں کیا کروں تو دوسرا ایک عام انسان کہے گا کہ یار ہمیں تو ابھی پتہ چلا کہ بندہ پیسے کے ذریعے سے دیکھتا ہے ہم نے تو جب سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو سننے کے لیے تو کان دیے ہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے عقل ہے دل کے اندر تو جب معاشرے میں دین ہوتا ہے تو اس معاشرے کا غریب غربت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا بلکہ دینداری کی وجہ سے بہت مزوں میں ہوتا ہے اور اس کا مالدار بھی بہرحال یہ ہمارا ایک سبق ہے عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نکلنا تبلیغ کے لیے ہے بحثیں شروع ہو جاتی ہے کہ فرض ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے یہ کہنا کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے اس تبلیغ کو تو بالکل اخیر میں رکھ لیا ہے وہ جو چھ نمبر ہیں تو اس میں جو امر بالمعروف اور نہیں آن المنکر کی بات ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ اس امت کا مقصد ہے اگر صرف یہ بات ہوتی تو بس ایک ہی بات ہے کہ بس نیکیوں کی طرف بلانا برائیوں سے روکنا نہ کلمے کی بات ہوتی نہ نماز کی بات ہوتی نہ علم کی بات ہوتی نہ ذکر کی بات ہوتی نہ اخلاق کی بات ہوتی نہ پورے دن کی بات ہوتی بلکہ کہ بھائی تبلیغ کرو بس تو دین کی اقامت کہ دین معاشرے کے ساتھ دین کا ہونا جڑا ہوا ہے دینداری کے بغیر کسی کام میں ہاتھ ڈالنا یہ جیسے سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالنا ہے جیسے زہر پینا ہے جسے خود اپنے ہاتھ کو اپنے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے مارنا ہے کہ دین سی کے بغیر کما رہا ہے اور کہتے دین ہے غلط فہمیاں ہیں دین سی کے بغیر ملک چلا رہا ہے اور کہتے ہیں دین ہے گاڑی سی کے بغیر گاڑی چلانا تو ظاہر بات ہے اپنے کو بھی ہلاک کرنا ہے اور جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے اس اناڑی کے ساتھ کوئی بیٹھتا بھی نہیں ہے اور حکومت بھی اس کو موٹر وے پر گاڑی چلانے کی اجازت بھی نہیں دیتا کسی بندے کی صحت کا معاملہ ہے اس میں ہاتھ ڈالنا اور سیکھا نہیں ہے تو اس کی شرحان اجازت ہے اور نہ قانون جو ملک کے اندر قانون ہے اس کی اجازت ہے اس لیے سیکھنے کی جگہ الگ ہوتی ہیں کہتے زراعت کا وہ ادارہ ہے اور یہ تجارت کا اور یہ ڈاکٹری کا اور یہ کہتے سیکھنے کے لیے آؤ خدمت کے لیے جاؤ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ ہے اپنے دیندار بننے کا اور دین سی کے بغیر کسی بھی کام میں لگنا اس میں کروڑوں روزانہ کا نفع مل رہا ہو خواب بظاہر پوری دنیا اس کے ماتا اور اس کے حکومت اسی پر ہو تو قرآن پاک نے اس کو ناکام کہا ہے اور یہ بات مومنوں سے ہو رہی ہے کہ جب مومن ہو تو اسی کو یا یو امن تل لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اللہ اپنے بندوں سے جو بات فرماتے ہیں تو ایک ایمان بہت بڑی نعمت ہے اور ایمان میں یہ سب مشترک ہیں جو مومن ہے خواہ وہ تاجر ہے خواہ وہ زمیندار ہے خواہ وہ بادشاہ ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو تو یہ خطاب نہیں ہے کہ اے حاکموں اے مزدوروں اے تاجروں بعض جگہ اس شعبے کو خاص طور پر مخاطب بھی کیا گیا ہے احادیث میں لیکن امت کے اندر لوگ دو قسم کے ہیں فمن کم کافر ان ومن کم مومن بس ایک طبقہ ہے ایمان والوں کا اور ایک طبقہ ہے کفر کافروں کا باقی یہ دوسرے جو ہیں اس میں تو کافر اور مسلمان شریک ہیں تجارت وہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں بھی بچوں کے لیے وہ بھی کماتے ہیں یہ بھی کماتے ہیں حکومتیں یہ بھی چلاتے ہیں یہ بھی چلاتے ہیں تم جب مومن کہہ دے تو ان سے ان کو ممتاز کر دیا اور تم کوئی بھی ہو تاجر ہو زمیندار ہو مالدار ہو غریب ہو لیکن جب مومن ہو تو تمہارا مال خواہ وہ کمانا ہو یا خرچ کرنا ہو اور تمہاری اولاد لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد وہ تمہیں اللہ کے دین سے غفلت میں نہ ڈال دے یعنی بندہ غافل بن کر کام نہ کرے سو کر گاڑی چلانا غفلت ہے اس طرح بندہ غافل ہو تو ذکر کا یہاں مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تصویر اور تحمید اور تحلیل ہو اس موقع کا جو حکم ہے کرنے کا اور اس موقع کا جو حکم ہے نہ کرنے کا ایسا اشتغال کے بندے کو پتا نہ ہو کہ کرنے کا کیا حکم ہے اور اس میں نہ کرنے کے احکامات کیا ہیں یہ غفلت ہے کہ صرف بس پیسہ چاہیے اور بچوں کی تربیت چاہیے کہ یہ کچھ اپنا کام پر آ جائے نہیں غفلت کے ساتھ کمانا خواہ کوئی بھی ہو اور جہاں بھی ہو تو وہ کما نہیں رہا ہے بلکہ وہ نقصان کر رہا ہے یہ حاکم اپنے حکومت میں خسارے میں ہے یہ مالدار اپنی مالداری میں خسارے میں ہے یہ تاجر اپنی تجارت میں خسارے میں ہے کوئی بھی ملک ہو بڑا ہو یا چھوٹا کوئی بھی انسان ہو دنیا کے اعتبار سے بڑا ہو یا چھوٹا لیکن ایک فائدہ اور کلیا کے طور پر بتایا امن یہ فلزال کا فولا ایک حمل جن کی تجارتوں نے جن کے کاروباروں نے جن کی مزدوریوں نے جن کے حکومتوں نے ان کو غفلت میں ڈالا تو یہی لوگ ہیں ناکام اور جہاں اس ناکامی کا تذکرہ آتا ہے تو اس سے مراد دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے بندہ غفلت میں جب پڑ جاتا ہے تو دنیا میں اس کو ناکامی نظر نہیں آتی حالانکہ اللہ کے ہاں ہے کہ ناکام ہو رہے ہو تمہاری دنیا کی خواہشیں بھی ٹوٹے گی اور اس راستے سے تجھے اطمینان نہیں ملے گا اس راستے سے تجھے کامیابی نہیں ملے گی اس راستے سے تجھے محبتیں نہیں ملے گی اس راستے سے تمہارا مال محفوظ نہیں ہوگا تمہاری جان محفوظ نہیں ہوگی لیکن وہ نظر نہیں آتا ایمان کے کمزوری کی وجہ سے جیسے نظر کی کمزوری کی وجہ سے بندے کو نظر نہیں آتا کہ نظر کمزور ہے تو پتھر اور سونا رسی اور سانپ دشمن اور دوست یہ فرق نہیں کر سکتا حالانکہ اندھیرا نہیں ہے سورج یعنی دن ہے جس نے پورے زمین کو روشن کر دیا ہے لیکن یا تو یہ اندھا ہے اور اگر اندھا نہیں ہے تو اس کی نظر اتنی کمزور ہے کہ اس کو نفا والی چیزیں نظر نہیں آتی نقصان والی چیزیں نظر نہیں آتی تو یا تو کفر ہے دل میں اندھیرا ہے حالانکہ اللہ نے جو دین اتارا ہے اور نبی بھیجے ہیں اس سے اس عالم کو منور کر دیا ہے لیکن اس کو نظر نہیں آتا کہ نیک عمل میں کیا خیریں چھپی ہوئی ہیں اور برے عمل میں کیا کچھ پریشانیاں اور کیا مصیبتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں یہ اس کو نظر آئے گا قیامت کے دن مرنے کے بعد اور پھر اپنے آنکھوں سے دیکھے گا اور پھر یہ کہے گا ربنا اب سرنا و سمعنا پر جینا نا عمل ان کہ اللہ وہ جو دوزخ کی باتیں ہم سنتے رہے اور کفر اور شرک پر یا اگر مومن ہے لیکن زندگی کافروں والی تھی اب اس غلط زندگی پر جو وہاں جو کچھ یہاں بتایا گیا تھا کہ غلط زندگی پر کیا کچھ مصیبتیں اور پریشانیاں آنے والی ہیں تو غیب پر تو اس کا ایمان نہیں رہا یا تھا لیکن بہت کمزور تھا تو اب یہ وہاں بندہ اپنے آنکھوں سے دیکھے گا تو کہے گا اب سرنا و سمعنا کہ اللہ ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا وہ جہنموں کے کی جو چیخ اور پکار ہے اور جو مصیبتیں ہیں تو اب یہ ہے کہ فرجینا نعمل صالحا ہمیں دنیا واپس بھیج دیجیے گا تاکہ ہم دیندار بن کر آئے ہم اپنے عملوں کو بڑھیا سے بڑھیا بنا دیں کیوں آج ہمیں یقین ہو گیا کہ کام بنتا ہے عمل سے پیسوں سے نہیں بنتا ملک سے نہیں بنتا تجارتوں سے نہیں بنتا زراعتوں سے نہیں بنتا کاروباروں سے نہیں بنتا کہ کام تو بنتا ہے نیک امال سے تو آج ہمیں یقین آ گیا تو یہ یقین اس کے اپنے مشاہدہ پر ہے کیونکہ اپنے آنکھوں سے دیکھا اور ایمان نام ہے کہ بن دے کے اللہ کے کہنے پر مان لینا بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا جمع ہونا یہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے اپنے اولاد کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بیویوں اور اپنے رشتہ داروں بلکہ ہمیں تو پوری دنیا انسانیت کے بارے میں سوچنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکتیں ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اس کے دل کے اندر پورے انسانوں کی خیرخوائی ہوگی پورے انسانیت کی تو یہ خسارا ہے اس خسارے سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ ہے دینداری غفلت ختم ہو جائے اب جب غفلت نہ ہو کما رہا ہے تو اس کے فضائل ہیں کہ ایک تاجر ہے اس کے اندر صدق ہے اس کے اندر امانت ہے اور اس تجارت میں احکامات پورا کر رہا ہے تو حشر نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ ایک حاکم ہے اور اس کے اندر انصاف ہے اور وہ حکومت کے اعتبار سے احکامات پورا کر رہا ہے تو قیامت کے دن جو سات قسمیں ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے کہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اس میں اس امام عادل کو بھی بتایا گیا ہے ایک مزدور ہے مزدوری کر رہا ہے اور اپنا حلال رزق کما رہا ہے تو اس کی فضیلت بتائی ہے کہ اس کو اس پر کیسے جنتیں ملیں گی کیسے اللہ اس سے راضی ہوگا اس لیے دیندار بن کر ہر کام جو بھی ہو کرنے کا ہے ہاں، کرنا ہاں، یہ ہمارا سرمایہ ہے اور اس کو چھوڑ کر کسی چیز کو بھی ہاتھ لگانا نقصان ہے اس دینداری میں ایک ہے اپنے کو دیندار بنانا اور اس دینداری کی اس دینداری کا حصہ یہ ہے کہ جتنا اس سے ہو سکے اپنے وسعت اور اپنے استعداد کے بقدر اس کے احکامات ہیں شریعت میں لیکن معاشرے کو بگاڑ سے بچانا کہ معاشرہ بگڑا نہ ہو ایک بندہ خود دیندار ہے اور بگڑے ہوئے معاشرے میں رہ رہا ہے تو اس کی دینداری اور اس کا دین پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے یہ اس کے دین کا حصہ ہے اس کے دینداری کا کہ دیندار بنو اور لوگوں کے دیندار بننے کے لیے محنت اور کوشش کرو اگر یہ دونوں کام نہیں ہے یا ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے تو خسارے سے بچ نہیں سکتے ہو یہ اٹل باتیں ہیں ول اصری ان انسان ال خس کہ قسم ہے زمانے کی زمانہ گواہ ہے نوح علیہ السلام کا زمانہ گواہ ہے کہ اس ایمان اور اعمال کے بغیر اکثریت والے ناکام رہے اور اقلیت والے اسی ایمان اور اعمال کی برکت سے کامیاب ہوئے اس کا عقیدہ رکھنا ہے یہ قرآن پاک میں واقعات ہیں یہ زمانہ گواہ ہے کہ تاجر اپنی تجارت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اپنی تجارت میں ناکام رہے شعیب علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے انہوں نے کہا اتنہانا انا ما بدھ آباؤنا او انفالفی اموالنا مانشا کہ ہم تو اللہ کے ساتھ جو ہم شریک بنا رہے ہیں تو اس سے تم ہمیں روکتے ہو حالانکہ چھوٹوں کا کام ہے کہ بڑوں کے پیچھے چلے یہ چھوٹوں کا کام ہے کہ وہ بڑوں کے پیچھے بڑوں کے پیچھے چلے تو ہمارے بڑے یہی کام کیا کرتے تھے اس لیے ہمارا تو کام ہے بڑوں کے پیچھے چلنا تو اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا کہ ہمارے بڑے تو یہی کام کرتے رہے تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں چھوٹوں کا کام ہوتا ہے بڑوں کے پیچھے چلنا تو آپ ہمیں اس سے روکتے ہو حالانکہ یہ ایسا مسئلہ ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ عالم ارواح میں جتنے بھی انسان ہیں ان انسانوں کے جیسے دلوں میں اللہ نے ایک بیج ڈالا اور وہ بیج اللہ تعالی کی معرفت کا ہے اللہ کو رب ماننے کا ہے اللہ کو الہ ماننے کا ہے اور اس عالم ارواح میں یہ چیز ڈال کر ان سے پوچھا الس تو بے رب کو تو رب کم کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا میں تمہارا خالق اور تمہارا مالک اور تمہارا جو بھی یہ نہیں ہوں اس میں یہ کہ میں تمہارا معبود نہیں ہوں کہ میری عبادت کی جائے گی پالنے والے کی عبادت کی جاتی ہے حفاظت کرنے والے کی عبادت کی جاتی ہے مسلوں کو حل کرنے والے کی عبادت کی جاتی ہے جو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو عالس تو رب اس ابو جہل نے بھی کہا ہے کہ کالو بلا اور پھر اون نے بھی کہا ہے کہ بلا ہر ایک نے یہ کہا ہے یہ عہد لیا گیا ہے کالو بلا شہدنا انتقولو یوم القیامت اننا گننا انہادہ فا فلین او ان انما اشرکا باؤنا من قبل و کننا ضروری تم ممباد ابت بما فعل المبتلون کہ یہ یہاں آپ سے باتیں ہو رہی ہیں اور اس بات پر ہم گواہ بنا رہے ہیں اس پر ہم گواہ ہیں تاکہ تم کل یہ نہ کہو انتقول یوم القیامت ہننا کننا انہازہ کافی دن کہ قیامت کے دن تمہارے پاس یہ عذر نہ ہو کہ ہمیں پتا نہیں تھا کیا ہمیں پتا نہیں تھا تاکہ یہ عذر نہ ہو او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل یا قیامت کے دن تمہارے لیے یہ حجت نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ تو ہمارے بڑوں نے شرک کیا تھا وہ کننا ضروریت ام اور ہم تو ان کی اولاد ہیں اور اولاد کا کام ہے باپ دادا کی بات کو ماننا تو آیا جنہوں نے غلط زندگی گزاری ہے ان کی وجہ سے ہمیں پکڑا جا رہا ہے ہم نے تو ان کی اتباع کی ہے اس لیے تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے تو یہ بتایا کہ دیکھو اس سے یعنی تمہارے تمہارے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے انہوں نے کہا کہ اس سے تم ہمیں روکتے ہو انا بدا مایا آباؤنا آبا ہونا کیونکہ ہر نبی نے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے نبی کی بیست اس لیے ہوئی ہے نبی کی بیست قیام دین کے لیے ہے آپ خود ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہوتا ہے جو نبیوں کو دیا جاتا ہے نبیوں کو مشترکہ طور پر جو کام دیا جاتا ہے وہ کام یہ دیا جاتا ہے کہ تمہارا کام ہے اس بستی میں دین کو قائم کرنا اس کے لیے محنت کرنا تمہارا کام ہے اور دین قائم کرنا اللہ کا کام ہے بستی میں شہر میں علاقے میں ہاں، ہر طبقے میں جو نبی بھی بھیجا گیا ہے تو اس نبی کے بیست کا مقصود یہ ہے کہ اس بستی میں تمہارا کام ہے محنت کر کے دین قائم کرنا نبیوں کو اس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے شرح محنت دین اما وسا بھی نوہن ولدی الے کا وما وسینا بھی ابراہیم و موسا و ان الحقیم الدین ولا تفر رکھو بھی اس راستے پر ڈالا ہے ہر نبی اسی راستے پر آیا ہے گویا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بستی میں اقامتی دین بغیر پیغمبر کی محنت سے نہیں ہو سکتا نبی آتا ہے دینی زندگی قائم ہوتی ہے اور نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ دینی زندگی ختم ہو جاتی ہے پھر اس دینی زندگی کے وجود میں آنے کے لیے اللہ پھر دوسرے نبی کو بیچتا ہے پھر تیسرے نبی کو بیچتا ہے اس طرح یہ سلسلہ اللہ نے چلایا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شاہ نے ارشاد فرمایا اسی کتاب میں ولو لبعثنا فی کل قریت نظیرہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر بستی میں اقامت دین کے لیے نبی بیچتے ہر ملک میں ہر ملک کے ہر ہر قوم میں یا ہر بستی میں ہم نبی بیچتے جس سے پہلے ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے تو اگر ہم یہ چاہتے تو ہم ہر قوم میں نبی بیچتا بیچتے لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا اللہ نے یہ چاہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کر اور خاتم الانبیاء بنا کر اور سید الانبیاء بنا کر بھیجا جائے تاکہ قیامت تک جو بھی بستی ہے جو بھی شہر ہے اس بستی کا جو بھی فرد ہے تو اس فرد کے اندر دین آ جائے تو اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ذریعہ ہے اس لیے دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے جب نبی کی محنت موجود ہے نبی کی محنت موجود ہے اور وہ محنت قیامت تک کے لیے تھو ہے اور اس محنت کے ذریعے سے ہدایت قیامت تک کے لیے طے ہے تو دوسرے کی حاجت کیا ہے دوسرے کی ضرورت کیا ہے ہاں وہ محنت کون کرے گا وہ محنت کون کرے گا تو اس کے لیے اس امت کا ایک مقام ہے اور وہ یہ ہے کہ بستیوں میں شہروں میں علاقوں میں محنت تو وہی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں لیکن اس محنت کو ان بستیوں میں ان شہروں میں ان علاقوں میں اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی اس محنت کو قائم کرے گی اس لیے اس امت کا وجود وہ بھی اقامت دین کے لیے ہے کہ اپنے نبی کے اتباع میں ہاں، ان کا کام صرف دین کے مطابق زندگی گزارنا نہیں ہے بلکہ ان کا کام جن بستیوں میں دین نہیں ہے جن شہروں میں دین نہیں ہے جن علاقوں میں دین نہیں ہے جن ملکوں میں دین نہیں ہے جن طبقات میں دین نہیں ہے ان طبقات میں اور ان ملکوں میں اور ان بستیوں میں اور ان شہروں میں اور ان علاقوں میں دین کے قیام کا شریعت نے ہمیں کیا نظم دیا ہے تو نظم یہ دیا ہے کہ اس امت کو اللہ نے انبیاء علیہ مسلاط والسلام کے نیابت میں نبی والا کام دیا ہے یہ اس امت کا کام ہے اور جو وعدے پیغمبروں کے ساتھ تھے اس نبوت والے کام کی کام کی وجہ سے وہ وعدے اس امت کے اس نبوت والے کام کی وجہ سے وہ وعدے پورے ہوں گے اس امت کے عبادت کے ذریعے سے وہ وعدے پورے نہیں ہوں گے کیونکہ اس امت اس امت کی صرف عبادت یا اپنے تجارتوں میں دیندار بن کر تجارتیں کرنا یا دیندار بن کر زراعتیں کرنا یا دیندار بن کر حکومتیں کرنا یہ پہلے امتوں میں بھی جو دیندار تھے تو وہ اپنے تجارتوں میں دیندار بن کر زندگی گزارتے تھے اور وہ اپنے حکومتوں میں دیندار بن کر حکومتیں کرتے تھے تو اس اعتبار سے اس کام میں یہ امت اور دوسری امتیں شریک ہیں اگر اس امت نے ایمان لایا تو انہوں نے بھی ایمان لایا اگر یہ امتیں عبادتیں کر رہی ہیں تو وہ امتیں بھی عبادتیں کرتی رہی جو مسلمان تھے اس میں جو ماننے والے تھے اگر یہ امتیں اپنے نبی کی اتباع کر رہی ہیں تو ان امتوں نے بھی اپنے نبی کی اتباع کی ہے اگر یہ امتیں حرام سے اپنے آپ کو بچا رہی ہیں تو اس امت ان امتوں میں نے بھی اپنے نبی کے اتباع میں حرام سے اپنے آپ کو بچا کر اور حالات اختیار کیا ہے اس میں یہ دونوں مشترک ہیں اس امت کا جو امتیازی کام ہے جس کے ساتھ وعدے ہیں عمومی طور پر جو وعدے نبیوں کے ساتھ تھی وہ وعدے اس اس کام کے ساتھ ہے جس کام کی برکت سے اور جس کام کی وجہ سے وہ اقامت دین ہے اور جہاں جہاں دینی زندگی نہیں ہے یہ وہاں اس دینی زندگی کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان اور اپنے مال نصرت لگائیں گے بلکہ اس کو قربان کریں گے اور اس قربان کرنے پر ان کو فخر ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے احیاء کے لیے اور اپنے دین کے اقامت کے لیے ہمارے مالوں کو اور ہمارے جانوں کو اور ہمارے جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے تو اس کو قربان کرنے کے اللہ نے ہمیں توفیق دی تو یہ اس پر روئیں گے نہیں بلکہ یہ اس پر خوش ہوں گے اور اس کی برکت سے گویا ان کے کسی نہ کسی درجے میں مشاہدہ تو ہو جائے گی انبیاء علیہ مسلاۃ السلام کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے جان کو بچانا نہیں سیکھا تھا بلکہ بچا لگانا سیکھا تھا مال بچانا نہیں سیکھا تھا مال لگانا سیکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی سکھلایا تھا تو وہ وعدے اس امت کے ساتھ ہیں ورقت سبقت کلبتنا لہباد مرسرین ان نہم لحم ال و ان جن دنا لحم الغالبون کہ یہ بات ہمارے اور پیغمبروں میں طے ہو چکی ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی ان کی مدد کی جائے نوح علیہ السلام کی مدد کی گئی اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا حضرت حود علیہ السلام کی مدد اللہ نے کی اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہر نبی کی مدد اللہ نے کی ہے اپنے قوم کے مقابلے میں اور ان نبیوں کی دعاؤں کو اللہ نے اپنے امت کے حق میں قبول کیا ہے کہ ماننے والوں کو اللہ نے کامیاب کیا اور نہ ماننے والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے نبیوں کی دعاؤں کو اللہ نے ان کے حق میں قبول کیا ہے اس طرح اس امت کی دعاؤں کو ایک تو یہ دعا کہ میری اپنی ضرورت اور اپنی حاجت ہے مجھے پیسہ چاہیے مجھے کپڑا چاہیے مجھے کھانا چاہیے مجھے مجھے کاروبار چاہیے یہ بھی اللہ سے مانگنے کی باتیں ہیں دینے والا اللہ ہے ایک اس کے لیے دعائیں مانگنا تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے اور اس کی ترغیبیں ہیں کہ مانگو تو اللہ سے مانگو اور ایک یہ کہ اس امت کی محنت کی برکت سے پوری دنیا کا باطل ٹوٹ جائے تو مال مانگنے سے تو نہیں ہوتا کہ میں نے مال مانگ لیا اور باطل ٹوٹ گیا میں نے ملک مانگ لیا اور باطل ٹوٹ گیا وہ تو انہی اسی محنت کی برکت سے جو محنت انبیاء علیہ مسلاط والسلام نے اپنے اپنے زمانے کی کیے اور ان کے ساتھ وعدے تھے وہ وعدے اس امت کے ساتھ ہیں اس امت کے ساتھ وہی وعدے ان کی دعاؤں کو اللہ نبیوں کے دعاؤں کی طرح قبول کرتا ہے اور ان کی مدد کی جائے گی اور یہ تو اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا ہاں، تو اس زمانے میں یہ ایک غیب تھا یعنی صحابہ کے ساتھ یہ وعدے تھے حالانکہ اس وقت وہ کمزور تھے وہ زوافہ تھے وہ دوسروں کے نیچے دبے ہوئے تھے لیکن ان کے ساتھ یہ وعدے تھے کہ تمہارے ایمان اور تمہارے اعمال کی برکت سے اللہ تمہیں یہ یہ دے گا اور جب تم اس کی محنت کرو گے تو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا لیکن ان کا تو اللہ کی بات ان پر ایمان تھا پورا یقین تھا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا ہمارے لیے تو ہمارے لیے تو وہ وعدے مشاہدہ ہیں کہ حضرات صاحب کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آیا ان کی محنت سے اور ان کے قربانیوں سے اللہ نے اس زمانے کے باطل کو توڑا ہے اور جن کے لیے ہدایت مقدر دی اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے یہ نبیوں کی محنت سے نہیں ہوئی یہ اس امت کے محنت سے ہوئی ہے نبی تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے لیکن وہ محنت جو انبیاء علیہ مسلاط والسلام کرتے تھے وہ محنت انہوں نے اپنی محنت بنا کر زندگی گزاری ہے تو یہ مددیں ہیں اس امت کے ساتھ تو ہر ایک نبی نے اس کی طرف بلا ہے کہ بندگی اللہ کی کی جائے گی بس اللہ کے ساتھ بندگی میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا اور اپنی اطاعت کی طرف بلایا ہے کہ نبی کو بھیجا جاتا ہے کہ اس کو ہر ہر کام میں ہر کام میں اس کو اپنا اپنا مقتدا بناؤ یہاں تک کہ کھانے پینے میں کھاؤ اسی طرح جیسے تمہارے نبی نے کھایا پیو اسی طرح جس طرح تمہارے نبی نے پی کر دکھایا تمہارے کھانے پینے میں تمہارے اٹھنے بیٹھنے میں تمہاری شکل اور لباس میں تمہارے ہر ایک عمل میں نبی کا رنگ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہو اور اس میں سنتے ہی سنتے ہو نبی کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کی جائے اور پیغمبر کی اتباع کی جائے تاکہ پیغمبر کی اتباع کی برکت سے وہ سنت والی برکتیں اس کو نصیب ہو جائے اس لیے کھانے میں بھی پینے میں بھی سونے میں بھی جاگنے میں بھی لباس میں بھی شکل میں بھی شادیوں میں بھی غمیوں میں بھی تجارتوں میں زراعتوں میں کاروبار میں ہر چیز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو جو طریقہ لے کر آئے ہیں تو ان طریقوں کی طرف بلایا گیا ہے کہ موسا علیہ السلام کے طریقے کے مقابلے میں فرعون اور فرعونیوں کے جو طریقے ہیں کھانے پینے کے لباس اور شکل کے شادیوں اور غمیوں کے اور محبتوں اور اور عداوتوں اور دشمنیوں کے اور ملک اور وزارت ملک چلانے کے جو طریقے فرعون کے ہیں یا فرعونیوں کے ہیں یا مال کمانے کے جو طریقے قارون کے ہیں یا مال خرچ کرنے کے جو طریقے قارون کے ہیں ان طریقوں کے مقابلے میں موسا علیہ السلام طریقے لے کر آئے ہیں تو موسا علیہ السلام کا امتی بن کر اس ہاں، اس کے کے اس کی زندگی کو اپنا کر غیرت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ کہ ان طریقوں میں عزت نظر آئے کہ یہ تو طریقے عزت کے ہیں ان طریقوں کے علاوہ اور طریقے ذلت کے ہیں ان طریقوں کے علاوہ اور طریقے ناکامیوں کے ہیں تو ہر زمانے میں ہر نبی نے اس کی طرف بلایا کہ میری اتباع کرو اور میرے پیچھے پیچھے چلو اور یہ زندگی دنیا کی بہت تھوڑی ہے اور مرنے کے بعد جو زندگی نہ ختم ہونے والی ہے اس لیے اس دنیا کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو ضائع نہ کر کہ اس کو سامنے رکھ کر اپنے اپنے خواہش کے مطابق کمانا اور خرچ کرنا ہو نہیں آخرت کو سامنے رکھ کر کماؤ آخرت کو سامنے رکھ کر خرچ کرو آخرت کو سامنے رکھ کر اپنا ہر عمل آخرت کے بنیاد پر کرو اس لیے نبی آخرت کی طرف بلانے والے اللہ کے توحید کی طرف بلانے والے اپنی رسالت کی طرف بلانے والے تھے تو تاجروں نے یہ کہا کہ آیا تم ہمیں روکتے ہو اس بات سے اتنہانا انا یا بدو آبا ہونا او انف الفی لینا مانشا یا جو ہم چاہیں ہم آزاد ہیں مال کمانے میں ہم آزاد ہیں اس سے آپ ہمیں روک رہے ہو کہ جو ہمارا جی چاہے اس طرح کمانے سے تم ہمیں روک رہے ہو تو تم اسی کے لیے بھیجے گی ہو پہلے تو تم بہت اچھے آدمی تھے معاشرے میں یہ تمہیں کیا ہوا میرے محترم دوست اور بزرگ اور بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ نبیوں کو بھیجا جاتا ہے اس کے لیے اس لیے کامیابیوں کو اسی کے ساتھ جوڑا اور زمانے کو گواہ بنایا اور قسم اٹھا کر بتایا کہ وصری ان نل انسان نفی خس کہ ہر تاجر اپنی تجارت میں ہر زمیندار اپنی زراعت میں ہر مالدار اپنی مالداری میں ہر غریب اپنی غربت میں ہر حاکم اپنی حکومت میں ہر پڑھا لکھا اپنے علوم میں اور ہر ان پڑھ اپنے امی اور ان پڑھ ہونے میں ہر بستی کا رہنے والا ہر شہر کا رہنے والا ہر ملک کا رہنے والا جو بھی ہو جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو تو یہ انسان ناکام ہے یعنی یہ بات نہیں ہے کہ فلان ملک والے کامیاب ہیں بڑا ملک ہے اور فلان ملک والا ناکام ہے کیونکہ چھوٹا ملک ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ چھوٹے ملک والوں کو اپنا ملک بڑا بنانا پڑے گا یا یہ کہ چھوٹے ملک والوں کو اپنا ملک چھوڑ کر بڑے ملک میں جانا پڑے گا دیہاتی کو شہر میں جانا پڑے گا بستی والے کو کسی اور جگہ جانا پڑے گا نہیں یہ کامیابی اور ناکامی بندے کے بندے کے زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ بستیوں کے بدلنے سے نہیں بدلتی یہ شہروں کے بدلنے سے نہیں بدلتی یہ علاقوں کے بدلنے سے نہیں بدلتی یہ کاروباروں کے بدلنے سے نہیں بدلتی کہ تاجر کا ناکام تھا اب کیا ہو گیا حاکم ہو گیا تو کامیاب ہو گیا حاکم کا کامیاب تھا حکومت ہاتھ سے چلی گئی تو ناکام ہو گیا نہیں اس یقین کو دل کے اندر اتارنا کہ ہر انسان کوئی بھی ہو جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو وہ ناکام ہے اور ناکامیوں سے نکلنے کا راستہ سب کے لیے ایک ہے اور وہ کیا ہے امن و عامل الصالحات کہ ایمان کے ذریعے سے اور نیک عمل کے ذریعے سے کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرو جب ایمان اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ اخلاص بھی آتا ہے یہ دونوں جڑوا بھائی ہیں کہ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو بندے اللہ کے لیے کرنا اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا اگر ایمان کمزور ہوگا تو کمزور ایمان کی وجہ سے تو پہلے جیسے بندہ ضعیف ہو اور کمزور ہو تو اس کے لیے صحت مند آدمی کی طرح اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ زندہ ہے نوجوان ہے ہاں، لیکن ہاں، صحت مند آدمی کی طرح نکا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے کمزوری کی وجہ سے اس طرح جب ایمان کے اندر ذوق ہوتا ہے ہاں، تو اس ذوف ایمان کی وجہ سے یہ نوجوانی میں اور یہ بڑھاپے میں اور یہ اپنے مالداری اور غربت میں اس کے لیے احکامات کا پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے کس وجہ سے ذوفی ایمان کی وجہ سے تو لیکن جب ایمان اندر آتا ہے تو اس بندے کا دل کرتا ہے احکامات پورا کرنے کو گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا اس کے اندر کی آواز ہوتی ہے یہ کوئی جبر نہیں ہے یہ زبردستی نہیں ہے بلکہ ایمان کی برکت سے اس کے لیے سب احکامات پورا کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ایمان کے اندر کمالی ایمان ہوتا ہے اب جس انسان کے ساتھ ایمان ہے اور اس انسان کے ساتھ اخلاص ہے کہ عمل کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے نیک عمل سے مقصود ہو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے سب سے زیادہ دشمن انسان کا نفس ہوتا ہے جو مقابلے میں آ جاتا ہے مقابلے میں کیا آ جاتا ہے پہلے مقابلہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرے کہنے کی وجہ سے کام کرو سب کام کرو کھاؤ جیسے میں کہتا ہوں پیو جیسے میں کہتا ہوں شادیاں کرو جیسے میرا جیسے میں کہتا ہوں یہاں تک کہ دین کا کام بھی کرو اگر کرنا ہے لیکن اس طرح کرو جیسے میں چاہتا ہوں یعنی بندے کا اشتغال کسی کام میں اللہ کی وجہ سے کہ بھائی کیوں کیوں نماز پڑھ رہے ہو حکم ہے اللہ کا روزہ کیوں رکھ رہے ہو حکم ہے اللہ کا زکات کیوں دے رہے ہو حکم ہے اللہ کا حج پر کیوں جا رہے ہو حکم ہے اللہ کا دین کیوں سیکھ رہے ہو حکم ہے اللہ کا حرام سے کیوں اپنے آپ کو بچا رہے ہو حالانکہ بہت سارا پیسہ ہے حرام سے بچنے کا حکم ہے اللہ کا حلال کیوں اختیار کر رہے ہو حکم ہے اللہ کا شادی کیوں اس طرح کر رہے ہو سنت طریقہ ہے حکم ہے اللہ کا تو میں تو اللہ کا بندہ ہوں میں تو اللہ کا بندہ ہوں میں نفس کا بندہ نہیں ہوں ہاں؟ نفس میرا معبود نہیں ہے اس نے میرا کسی کام میں اشتغال نفس کی وجہ سے نہیں ہے ورنہ آج جی چاہ رہا ہے تو نماز پڑے گا کل جی نہیں چاہتا تو نماز نہیں پڑے گا آج جی چاہ رہا ہے تو تو نیک عمل کرے گا کل نہیں کر رہا ہے تو نہیں کرے گا تو جی چاہنے کی وجہ سے کام کرنا یا جی چاہنے کی وجہ سے احکامات پورا کرنا یہ بنیاد نہیں ہے بلکہ حکم کی وجہ سے اللہ کے حکم کو پورا کرنا جی چاہے یا نہ چاہے جی چاہے یا نہ چاہے لیکن میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے لا الہ الا اللہ کسی کام میں لگنے کی کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں اس سے میری نماز اور میری بدنی عبادت اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ کے لیے ہے کل ان نسلاتی و نسخی و محیا و مماتی لاہ رب العالمین کہ یہ اللہ کے لیے ہے یعنی اللہ کے حکم حکم کے ساتھ جینا ہے اور اللہ کے حکم کے ساتھ مرنا ہے بس اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ بزار کو عمر تو مجھے حکم یہ ہے کہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کام کرو اس کا مجھے حکم ہے اور سب سے پہلے باندھنے والا میں ہی ہوں وہ بزار کا عمر تو او اول المسلمین کے حکم کو ماننے والا سب سے پہلے پیغمبر ہوتا ہے پیغمبر اس حکم کو مانتا ہے طریقہ اللہ بتاتا ہے طریقہ اللہ کی طرف سے اس طرح نازل ہوتا ہے جیسے حکم آیا تو حکم پورا کرنے کا طریقہ بھی اللہ ہی اپنے نبی کو سکھلاتا ہے کہ اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے اس طریقے سے پورا کرو گے تو سمجھا جائے گا کہ حکم پورا کر رہا ہے اس طریقے سے پورا نہیں کرو گے تو سمجھا جائے گا کہ حکم پورا نہیں کر رہا ہے اس سے سنت ہے اور احکامات ہے کتاب و سنت میں اس کی تفصیل ہے تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ یہ زندگی اندر آتی ہے تو اس بندے کے اندر جب ایمان آتا ہے ہاں، تو احکامات پر پورا کرنے کی استعدادیں پیدا ہو جاتی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی استعدادیں اور قوتیں پیدا ہو جاتی ہے اور پھر یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کام کرتا ہے پوری دنیا اس حکم سے اس کو ہٹا نہیں سکتی کہ پوری دنیا آ جائے اور وہ لالچ دے یا وہ ڈرائے کہ اگر اس حکم کو پورا کرو گے ہاں، تو تمہارے لیے یہ یہ نقصان ہوگا تمہارے مال میں تمہاری جان میں ہاں، اور تمہارے مقام میں اور حیثیت میں تمہیں یہ یہ نقصان ملے گا اور اگر تم اس حکم کو پیچھے کر دو گے تو تجھے اتنا مال ملے گا تجھے ملک ملے گا تجھے یہ یہ عہدے ملیں گے یہ بندہ پھر اس کے سامنے اس حکم پر اللہ کی طرف سے جو ملنے والا ہے اور اس حکم پر کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے جو وعیدے ہیں اس کے سامنے وہ وعیدے ہوتی ہیں اور وہ وعدے ہوتے ہیں اس سے پوری دنیا کو پوری دنیا اس کے قدموں میں اگر ڈال دیا جائے تو یہ حکم سے دائیں بائیں نہیں ہوتا یہ اللہ ایک دولت دے دیتا ہے استقامت کا کہ غریب غربت میں استقامت کے ساتھ چلتا ہے مالدار کے مال کو نہیں دیکھتا مالدار کے مال کو کسی غلط طریقے سے قبضہ کرنے کے لیے نہیں سوچتا مالدار کے مال کو اور اس کے جان کو نقصان دینے کے لیے نہیں سوچتا اس وجہ سے کہ اس معاشرے کا غریب ایماندار ہے اور یہ یہ دیندار ہے اور اس اور جب مالدار ہوتا ہے تو مالدار اس انتظار میں نہیں ہوتا کہ غریب آئے گا غریب مانگے گا تو اگر جب میرے سے میرے سے پیسہ مانگے گا تو میں دے دوں گا کپڑا مانگے گا تو میں دے دوں گا یا میرا اتنا اتنا کام کرے گا نہیں بلکہ اس کے اندر کی بات یہ ہوتی ہے کہ نہیں یہ مال جو مجھے اللہ نے دیا ہے اس مال میں حکم ہے کہ تم اپنے مال سے غریبوں کو فائدہ پہنچا دو یہ تمہارا دین ہے حاکم اپنے حکومت میں دیندار بن کر چلتا ہے تو محکوم کے مال کی محکوم کے جان کی محکوم کے عزت کی اور محکوم کو جتنا بھی ہو سکے فائدہ دینے کے لیے سوچتا ہے اس کا صرف اجتماعی مال تو اجتماعی مال کو تو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا اس سے زیادہ اندھا پن کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ غریبوں کا یتیموں کا مسکینوں کا اور عام انسانوں کا اس کے مال کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے ہاں؟ تو اس سے زیادہ گری ہوئی بات کیا ہوتی ہے یہ دن تو ایسا ہے کہ وہ اجتماعی مال کیا بلکہ اس کے اپنے ذاتی مال ہاں؟ وہ اوروں کے لیے استعمال ہوگا اور وہ دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے استعمال ہوگا اور وہ دوسروں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے استعمال ہوگا اور وہ دوسروں کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے استعمال ہوگا جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو دوسروں پر خرچ کرے گا اور جب بندہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ اور اسے لے کر ان کو دیتا ہے یہ اللہ کے لینے دینے کے اسباب ہیں اور لینے دینے کے ذاتے ہیں کہ اگر تم میرے بندے پر خرچ کرو گے تو میں تمہیں دوں گا تمہیں تمہیں دوں گا تمہیں ملک بھی دے دوں گا تمہیں مال بھی دے دوں گا تمہیں سب کچھ دے دوں گا اور تمہارے قدموں میں ڈالوں گا اور ان لوگوں سے لے کر دوں گا جو سالم بن کر زندگی گزار رہے ہیں جو اپنی خواہشات پر اپنا پیسہ خرچ کر کے اور جو غلط زندگی عام کرنے پر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان سے لے کر تمہارے قدموں میں ڈالوں گا بشرطے کہ اگر تم اس معاشرے کے وہ اچھے انسان بن جاؤ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وعدے ہیں اس لیے اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ بندہ پھر احکامات کو پورا کرے گا خوشی خوشی کے ساتھ جب لگنے کا حکم ہو تو لگے گا جب چھوڑنے کا حکم ہو تو کیا ہے چھوڑے گا سچ کا حکم ہے تو سچ بولے گا اور جھوٹ کے چھوڑنے کا حکم ہے تو جھوٹ جھوٹ چھوڑ دے گا حلال کا حکم ہے تو حلال کمائے گا اور سود سے اور غلط طریقے سے کمانے سے ہاں، منع کیا گیا ہے تو اس کو چھوڑ دے گا اس کے لیے لگنا بھی آسان ہو جائے گا اور اس کے لیے چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا کیوں لگنا بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے امانت کے ساتھ ہاں، امانت کے ساتھ ہاں، زندگی گزارنا بظاہر خیانت کے ساتھ جو پیسہ اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے تو نقصان نظر آ رہا ہے لیکن خیانت کو چھوڑ دینا اور امانت اختیار کر لینا یہ اس کے لیے آسان ہوگا دین آسان ہے دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنا یا دوسروں کے حقوق کو کھانا یہ تو وہ بندہ کرتا ہے کہ جس کے اندر یہ بات ہو کہ پیسے سے کم بنتا ہے پیسے سے کام بنتا ہے اب پیسہ حلال سے آئے حلال سے حرام سے آئے حرام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے امتوں میں سے ایک امت کے متعلق ایک واقعہ بتایا ہے وہ آپ ذرا سنتے رہتے ہیں بیانات میں بات آتی رہتی ہے اس امت کا واقعہ نہیں ہے اس لیے اس میں جو حکم ہے وہ بھی اس امت کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن وہ صرف ایک ترغیب کے لیے سمجھانے کے لیے کہ ایک بندے نے دوسرے سے زمین خریدی اب یہ اس نے پیسہ لے لیا اور یہ زمین کا مالک ہو گیا اب جب بندہ مالک ہو جاتا ہے تو اس میں تصرف کر سکتا ہے جس طرح چاہے تو وہ اس میں جو کچھ بھی کر رہا تھا تو اس کو اسی میں زمین کے اندر سے خزانہ مل گیا ایک مٹکا سونے کا ایک خزانہ ملا اب جب ملا تو اس کے اندر یہ بات آئی یہ وہ احتیاطیں ہیں کہ پتہ نہیں میرا ہے یا نہیں یہ تو وہ اس کے اندر بات تھی کہ میں نے تو زمین خریدی ہے خزانہ تو میں نے نہیں خریدا خزانہ شاید اسی نے اسی کا ہو یا اسی کا دنتا ہو اب یہ اس کے پاس خود جا رہا ہے خود ہی اس کا ضمیر اور اس کے اللہ کیسا تعلق یا اس کی دینداری یا اس کی انسانیت اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جس کا ہے اس کے پاس جاؤ میں ادھر چلا گیا اور اس کو کہا کہ میں نے یہ زمین خریدی ہے لیکن اس کے اندر تو یہ خزانہ نکلا اس لیے آپ اپنے امانت کو لے لو مجھے نہیں چاہیے اب اس نے کیا کہا اس نے کہا بھائی جب میں نے زمین بیچ دی تو پہلے جو زمین کے اندر جو کچھ تھا وہ میرا ہی تھا اب جب تمہارے تمہاری ملکیت میں زمین ہے تو اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا ہی ہے تو یہ تو میرا نہیں ہے اس لیے میں اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں اب دونوں نے اپنا مقدمہ اس زمانے کا جو قاضی تھا اس کے سامنے پیش کیا اور یہ ایک عجیب مقدمہ تھا عام طور پر تو مقدمہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے میرا ہے اس نے اپنے پاس رکھا ہے دیتا نہیں اور دوسرا کہتا ہے میرا ہے میں کیوں دوں وہ کہتا ہے زمین میری ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس کی نہیں ہے میری ہے گواہ لے آئے یہ ہے وہ ہے یہاں جو مقدمہ ہے مقدمہ اس بات کا ہے کہ دیکھو یہ پیسہ ہاں، یہ اس کا ہے اوروں کے تائسی اسی کا ہے وجہ کیا ہے کہ جب اندر یہ بات اتر جاتی ہے کہ میرے اور میرے بچوں کا اور میرے ملک والوں کا اور میرے ماتحت لوگوں کا زندگی بنانا اور بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے الہ وہ ہے بنانا چاہے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا نہ بنانا چاہے تو کوئی بنا نہیں سکتا کسی کی زندگی اللہ کے بنائے بغیر نہیں بنتی اور کسی کی زندگی اللہ کے بگاڑے بغیر نہیں بگڑتی پوری دنیا ایک بندے کی زندگی بگاڑنا چاہے بگڑے گی تب جب اللہ چاہے گا اور پوری دنیا ایک بندے کی ایک انسان کی زندگی بنانا چاہتی ہے پوری دنیا بنے گی تب جب اللہ چاہے گا اور اگر اللہ بنانا چاہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ بنانا چاہے بنے گی تب کہ جب مالدار چاہیں گے جب غریب چاہیں گے جب حاکم چاہیں گے جب وزیر چاہیں گے جب فلان چاہیں گے جب فلان چاہیں گے یہ سی بات نہیں ہے جب اللہ بنانا چاہے تو اللہ پاک کے بنانے سے بنتی ہے اگرچہ پوری دنیا نہ چاہے اور جب اللہ بگاڑنا چاہے تو بگڑے گی اگرچہ سب بنانا چاہے بنانا اور بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے ساتھ دوسرا سبق دوسرا سبق یہ کہ زندگی بنانے اور بگاڑنے میں اللہ پیسوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا ہاں، کہ چلو بگاڑنا اور بنانا تو اللہ کا کام ہے لیکن پیسہ اس کے لیے ذریعہ ہے تو مالداروں کی بنے گی اور غریبوں کی بگڑے گی تو یہ مالدار ہاں، اور یہ غریب کل قیامت کے دن یہ غریب کہہ سکتا ہے کہ اللہ کامیابی کے لیے تو آپ نے مال کو ذریعہ بنایا تھا اور مجھے تو مال نہیں دیا حکومت کو ذریعہ بنایا تھا اور مجھے تو حکومت نہیں دی ہے نہیں اس چیز کو ذریعہ بنایا ہے جو غریب اور مالدار برابر کر سکتے ہیں جو غریب اور مالدار برابر کر سکتے ہیں اپنے عمل کو ذریعہ سمجھو تو یہ یقین ہو دل کے اندر کہ اللہ کے فیصلے عملوں پر ہے اگر عمل عمل بنا ہوا ہو تو اس بنے ہوئے عمل کے ذریعے سے اللہ اس بندے کے لیے عزت چاہے گا اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہو اور بگڑے ہوئے عمل کے ذریعے سے اللہ اس کے لیے ذلت چاہے گا اگر اس کے پاس پیسہ ہو اگر ملک والا ہو اللہ ذلیل کر دے گا اللہ ملک اور ذلت کو جمع کر سکتا ہے ملک لے کر اللہ پاک عزت دے سکتا ہے اللہ اللہ کر اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ملک لے کر عزت دے ملک دے کر عزت دے مال لے کر عزت دے مال دے کر عزت دے اولاد دے کر عزت دے اولاد لے کر عزت دے اولاد دے کر ذلیل کرے اولاد لے کر ذلیل کر لے یہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے جس طرح اللہ کے ساتھ ان فیصلوں میں شریک نہیں ہے اس طرح عملوں کے ساتھ پیسہ شریک نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے عملوں پر ہے اللہ کے فیصلے عملوں کے ساتھ پیسہ بھی ہونا چاہیے عملوں کے ساتھ ملک بھی ہونا چاہیے نیک عملوں کے ساتھ اکثریت بھی ہونی چاہیے اس میں عمل کی کیا طاقت ظاہر ہو گئی عمل کی طاقت تو سب ظاہر ہوتی ہے کہ جب نیک عمل ہے اور نہ اکثریت نمال ہے زندگی بنے گی اور نیک عمل نہیں ہے اور اکثریت بھی ہے اور مال بھی ہے زندگی بگڑے گی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس سب سے زندگی بگڑتی ہے عمل کو خراب کر کے اور عمل کو عمل کو صحیح طور پر کرنے کی برکت سے زندگی بنتی ہے تو اس بندے کا یقین یہ تھا کہ اگر میں نے اوروں کا پیسہ لے لیا اور خزانہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو میرا عمل خراب ہو جائے گا جب میرا عمل خراب ہو جائے گا تو یہ عمل اوپر کی طرف اللہ کی طرف عمل ہے صبح چڑھتی ہے عمل اور اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں تو میرے عمل کی خرابی کی وجہ سے اللہ میرے لیے ذلت جائے گا دنیا میں اور آخرت میں اور جب اللہ ذلیل کرنا چاہے تو پھر کسی مالدار کی مال اس کو بچا نہیں سکتا کسی مالدار کا مال کسی طاقتور کی طاقت کسی اکثریت والے کی اکثریت اس کو اللہ کے اس عذاب سے بچا نہیں سکتی جو جو احکامات کے چھوڑنے پر اور گناہوں کے ارتکاب پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں سے نہ مال بچا سکتا ہے نہ مالدار بچا سکتے ہیں نہ ملک بچا سکتا ہے نہ ملک والے بچا سکتے ہیں نہ اسلحہ بچا سکتی ہے نہ اسلحہ والے بچا سکتے ہیں نہ اکثریت والے اکثریت بچا سکتی ہے کہ خود اکثریت والا ہے نہ اکثریت والے بچا سکتے ہیں ولا یل من کل جد کہ تمہارا کہ جب تیری طرف سے پکڑ کا فیصلہ ہو جائے تو کسی مالدار کا مال اور کسی کسی قوت والے کی قوت وہ اس عذاب سے اور اس مصیبت سے جو مصیبت اور عذاب کفر پر شرک پر یا معصیت پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا بندہ اس وقت تک یہ نڈر ہوتا ہے اور عجیب عجیب دعوے کرتا ہے کہ دیکھو میرے مال نے مجھے کیسے کامیاب کر دیا میرے ملک نے مجھے کیسے اوپر پہنچا دیا میرے ساتھ دائیں بائیں جو حفاظت کرنے والے ہیں انہوں نے مجھے کیسے بچا دیا ہاں؟ اور پلان لوگوں نے مجھے کیسے کر دیا لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آئے اور جب پکڑ آ جاتی ہے تو یہ سب چیزیں بھول جاتی ہے اون اور پکڑ کے وقت اپنے ملک کو بھلا کر اور کہا کہ موسا علیہ السلام کی بات حق ہے قارون جو کہتا رہا لیکن جب اللہ نے پکڑ لیا تو اس وقت نہ اپنے آپ کو بچا سکا اور نہ کوئی طاقت ایسی تھی کہ جو اس کو بچا سکی كان له کان رہوں ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين نہ کوئی اس کو بچا سکا نہ اپنے آپ کو بچا سکا یہ باتیں اس وقت تک ہوتی ہیں جب پکڑ نہ آئے اس لیے اللہ نے قصے سنائے ہیں تو یہ فیصلے ہے اللہ کے اٹل کہ کسی مالدار کا مال اور کسی غریب کی غربت کسی حاکم کی حکومت اس سے بچا یہ اس کا یقین تھا ان کا کہ اگر پیسہ اندر آ جائے اور عمل خراب ہو گیا تو عمل کی خرابی کی وجہ سے جو بیماریاں بیماریاں ہوں گی بعض بیماریاں ابتلا ہے امتحان ہے اور بعض بیماریاں عذاب کی شکلے میں ہیں بعض حالات امتحان ہے اور بعض حالات عذاب کی شکلے میں ہیں مصیبت گناہوں کے ساتھ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ عذاب کی شکلیں ہیں وہ عذاب کی شکلیں ہیں سراؤن اور فرعونیوں پر اللہ نے ان کے حالات بگاڑ دیے سیلاب کے ذریعے سے اور خون کے ذریعے سے منڈکوں کے ذریعے سے اور یہ بتایا کہ تم اپنے آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ نہیں بلکہ لا رہے ہو اور اس کی طرف بلا رہے ہو تو تم اپنے آپ کو اور اپنے قوم کو اس منڈکوں سے بچا دو تم منڈکوں کا مقابلہ کر لو کہ کھانے میں منڈک پانی میں منڈک اور وہی بنی اسرائیل جو موسا علیہ السلام کے ماننے والے تھے جب وہ اپنے ہاتھ سے کھانا اٹھا کر منہ میں ڈالتے تھے تو ان کے منہ میں کھانا اور ان کے منہ میں جب یہ ڈالتے تھے تو منڈک بن جاتا تھا وہ خون بن جاتا تھا وہ پتہ نہیں کیا کچھ مختلف دو دس گیارہ راستوں سے اللہ نے ان کو متوجہ کیا غرض ہی آدمی جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غرض کے لیے کام نہ کرو دین کا کام بھی غرض کے لیے نہ کرو اللہ کے لیے کرو غرض میری پوری ہو جائے دعا یاد ہو گئی غرض کے لیے ذکر کر رہا ہے غرض کے لیے دوسروں کے ساتھ سلام دعا کر رہا ہے غرض کے لیے غرض پوری ہو گئی پھر بھی چھوڑ دیا غرض پوری نہیں ہوئی پھر بھی چھوڑ دیا غرض یہ آدمی تو بندے کو پسند نہیں آتا اگر بندہ کسی کے بارے میں دیکھے کہ اس کے پاس آنا جانا رکھتا ہے اور ملنا جلنا رکھتا ہے لیکن پتا چلے کہ یہ میرے پاس جو مال ہے ہاں، یہ اندر اندر سے کسی طریقے سے اسی کا طالب ہے ہاں، ہاں، یا میرے پاس جو کچھ ہے اسی کا طالب ہے اگر کسی عورت کو پتا چلے کہ میرے ساتھ جو اس کا تعلق ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ میرے زیورات کی وجہ سے ہے اور میرے پیسوں کی وجہ سے ہے یہ اتنا غلط جذبہ ہے کہ اندر سے محبتیں نکل جاتی ہیں غرض غرض یہ آدمی کا دوسرے کے دل کے اندر محبت نہیں اترتی کیوں وہ اپنے غرض کے لیے کر رہا ہے اور جو محبت کی وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ محبت ہے اس محبت کی وجہ سے اس سے مل رہا ہے محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے محبت کی وجہ سے اس کا کوئی کام کر رہا ہے محبت کی وجہ سے اس کی تعریفیں کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تو وہ وہ اس کو جو کچھ دے سکتا ہے وہ بھی دے دیتا ہے کہ بندہ اچھا ہے اس لیے اس کا قابل یہی ہے اور راضی بھی ہو جاتا ہے تو جو مخلوق غرض کی وجہ سے راضی نہیں ہوتی اللہ غرض کی وجہ سے کیسے راضی ہو جائے گا کہ تو مجھے تو نہیں چاہتا ہے اس کو تو اپنی صحت چاہیے اس کو تو اپنا پیسہ چاہیے اس کو تو اپنا کسی مقدمے میں پاس ہونا چاہیے تو میرے محترم دوستو بندہ ہے اللہ کے لیے کام کرے یہ سیکھا جاتا ہے اللہ کی وجہ سے کام کرنا اللہ کے لیے کام کرنا کہ اور کوئی غرض نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے تو عمل کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو جب عمل کے اندر ایمان ہو جب عمل کے اندر اخلاص ہو اور جب عمل کے اندر ہاں، اللہ کے نے جو وعدے کیے ہیں اس کا یقین ہو کہ اگر میں دوسرے کے مال کی حفاظت کروں گا اللہ میری مال کی حفاظت کرے گا اگر میں دوسرے پر خرچ کروں گا اللہ میرے مال میں برکت دے دے گا اگر میں دوسرے کے کام میں لگوں گا اللہ میرے کام میں لگ جائے گا اگر میں دوسرے پر پردہ ڈالوں گا اللہ میرے پر پردہ ڈالے گا اگر میں دوسرے کے کاموں کو آسان کروں گا اللہ میرے کام کو آسان کرے گا کیونکہ جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں اور اللہ پاک اس کے لیے برکتیں کا فیصلہ کر لیتا ہے کام بنتا ہے اللہ کے حکم سے جب ایمان کے ساتھ ہو جب اخلاص کے ساتھ ہو جب اخلاق کے ساتھ ہو اور جب سنت کے ساتھ ہو اور اس پر جو مل رہا ہے اس کے وعدے ہوں جب اس طرح بندہ عمل کرتا ہے تو اس عمل پر اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں عزتوں کے اور وہ فیصلے غربت میں آ جاتے ہیں تو اس غریب کو عزت مل جاتی ہے اس کو اطمینان مل جاتا ہے مالداری میں اس لیے اس کے اندر یہ بات تھی کہ اگر میں نے عمل خراب کر لیا اور پیسے میرے ہاتھ میں آ گئے تو اللہ ناراض ہو کر میری زندگی بگاڑے گا اور جب اللہ میرے زندگی کے بگاڑنے کا فیصلہ کرے گا تو یہ خزانہ مجھے نہیں بچا سکتا اور دوسرے کے اندر بھی یہ یقین تھا کہ کام بنانا اللہ کا کام ہے اور کام بنے گا نیک عمل سے تو اگر میں نے میرا حق نہیں بنتا میرا حق نہیں بنتا اور میں نے دوسرے کا پیسہ اپنے اپنا نام کروا لیا یا میرے ہاتھ میں آ گیا تو اس غلط زندگی سے جو اوپر کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی کبھی بیماروں کے شکلے میں ہزار کمایا لاکھ خرچ ہو گیا وہی مقروض کا مقروض کئی مال کے نقصان کئی جان کے نقصان کہیں کچھ کہیں کچھ دنیا میں اور آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا اللہ سب کی حفاظت فرمائے تو عمل کی خرابی سے جو مصیبت آئے گی یہ پیسہ مجھے بچا نہیں سکتا ہے یہ پیسہ مجھے بچا نہیں سکتا ہے جب یہ بات اندر ہو میں نے پہلے کہا کہ غرض کی وجہ سے جو کر رہا ہے وہ اس کو استقامت نہیں ملتی وہ اس راستے پر پورا نہیں چلتا اس کو تو جب نفع مل رہا ہے تو چل رہا ہے اور جب نقصان آ رہا ہے تو ایک طرف ہو جاتا ہے وہ من انا سے من یا بد اللہ آج حرف وہ خیر اتما ان بھی صحابت و خدن ان کلب آجاوی خطرت دنیا والا خیرا کہ جس کو ایمان میں نفع نظر آ رہا ہے کہ چیز آتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو کہتے ہیں یار دین کا دین دنیا کا دنیا تو کنارے پر چلتا ہے اندر نہیں آتا کہ پورا اندر آ جائے تو اندر نہیں آتا بلکہ کنارے پر چل رہا ہے تو اگر مال مل رہا ہے پیسہ مل رہا ہے اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے اور چاہ رہا تھا وہ تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے وہ نصابت تو فتنا تم ان کل بال آوجے اور اگر اس کے مال میں نقصان آ گیا یا اس کے عہدے میں نقصان آ گیا ظاہری طور پر اب یہ واپس ہو جاتا ہے کہتے ہیں اب میں نہیں کر سکتا تو دنیا تو ویسے ہی ضائع ہو گیا اور آخرت کو بھی خراب کر دیا میرے محترم دوستو جب یہ ذہن تھا تو ہر ایک کے اندر یہ بات تھی کہ مجھے اوروں کی زندگی بنانا ہے اس سے ہر ایک کی زندگی بنی ہوئی تھی اب ذہن کیا بنا کہ کام بنانے والا اللہ کام بنانے والا اللہ ہاں؟ لیکن کام بنتا ہے پیسے سے کام بنتا ہے ملک سے کام بنتا ہے تجارت سے کام بنتا ہے اکثریت سے اس لیے اپنا ملک کو بچاؤ ہاں؟ خواہ حرام راستے سے ہو یا حلال راستے سے ہو ایک ہی ملک میں دین کو بچاؤ ملک جائے تو جائے کروڑوں ملک قربان ہو جائے ایک حکم پر ایک حکم زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے ایک حکم کے مقابلے میں پوری دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے تو ایک ملک کے ایک ملک اور ایک علاقے کے ان زمینوں کے اور جائیدادوں کی کیا قیمت ہوگی اللہ کے ہاں تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ اسلام بچاتا ہے اور پھر اللہ اس کو بچاتا ہے مسلمان جو ہوتا ہے وہ مال میں اللہ کے حکم کی حفاظت کرتا ہے پھر اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے یہ یہ ضابطے ہیں اس لیے وہ اب ذہن کیا بنا عمومی طور پر کہ ٹھیک ہے اللہ کے ہاتھ میں لیکن پیسے سے ہوتا ہے اس لیے اب پیسے کے لیے عمل کو خراب کرنا کہ حکم نماز پڑھنے کا لیکن اگر دکان چھوڑ کر جاؤں گا وہاں تو پیسہ نہیں ملے گا اور یا جو مل رہا ہے یہ ہاتھ سے نکل جائے گا اگر زمین کو چھوڑ کر جاؤں گا تو وہاں تو کچھ ملے گا نہیں کیونکہ آج اندر انسانوں کو بادشاہوں کے گھروں میں وزیروں کے گھروں میں مالداروں کے گھروں میں اور دنیا داروں کے گھروں میں سب کچھ نظر آتا ہے لیکن اللہ کے گھر میں نظر نہیں آتا کہ اللہ کے گھر میں ہے حالانکہ اس گھر میں بھی اور جس کا بھی ہے اس گھر میں بھی کچھ ہے تو نہیں نظر تو نہیں آتا لیکن کہتے ہیں جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے اس کے دستخط سے کام ہوتا ہے اس کے چاہنے سے کام ہوتا ہے اس کے فیصلے سے کام ہوتا ہے یا یہ لکھ دیتا ہے وہاں تنفیز ہو جاتی ہے تو ان کے لکھنے سے اور ان کے دستخط کرنے سے اور ان کے حکم دینے سے یہ ادارے والے اور یہ نیچے کام کرنے والے وہ سب اس کو پورا کر لیتے ہیں تو یہاں سے ملتا ہے اس لیے نظر آتا ہے جس کو دکانوں سے ملتا ہوا نظر آئے گا وہ دکان میں نظر آئے گا جس کو زمینوں سے ملتا ہوا نظر آئے گا وہ زمین میں نظر آئے گا جس کو کارخانوں میں ملتا ہوا نظر آئے گا وہ کارخانوں میں نظر آئے گا اور جس کو کفر کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھنے سے عزت نظر آئے گا کہ ادھر عزت ہے وہ وہاں نظر آئے گا وہ ادھر ہی نظر آئے گا ایب تغونا عندهم العزت فإن العزت للہ جميعا کہ یہ جو منافقین کے سردار ہیں یہ وہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ میں فلان کے ساتھ بیٹھا تھا میں فلان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا ہے کہتے ہیں یہ وہاں عزت تلاش کر رہے ہیں عزتیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں فإن العزت للہ جميعا میرے محترم دوستو جب بندے کو اللہ کے گھر میں نظر آتا ہے تو یہ گھر میں نظر آتا ہے اللہ کے گھر میں اس لیے دوسروں کے گھروں سے اللہ جل ہو اس کو بچا کر اپنے سامنے جھکاتا ہے دوسروں کے سامنے جھکانے جھکنے سے اللہ اس کو بچا دیتا ہے دوسروں کے سامنے رکو کرنے سے دوسروں کے سامنے جھکنے سے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے دوسروں سے مانگنے سے اور دوسروں کی تعریفیں کرنے سے اور دوسروں کی بات ماننے سے اور دوسروں کے پیچھے پیچھے چلنے سے اللہ بچا دیتا ہے اس بندے کو جس نے اللہ کے سامنے جھکنا آ گیا تو وہ اوروں کے سامنے جھکنے سے بچ جاتا ہے جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا کہ عبادت کرو اللہ سے مانگو عبادت کرو اللہ سے مانگو ایا کنا بدھو ایا کنستا بندگی سے بندگی سے اللہ سے مدد مانگو تو جس نے بندگی کے ذریعے سے مانگنا سیکھ لیا مانگنا سیکھ لیا تو اور اسے مانگنے سے اللہ اس کو بچا دے گا جو اللہ کے سامنے رونے سے اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیا اور ان کے سامنے رونے سے بچا دے اور جس نے اللہ سے لینا سیکھ لیا تو یہ اوروں کو دے گا اور اسے نہیں لے گا دوسرے دوسرے اس کے اس کا دوسروں کے دروازوں پر نظر نہیں آئے گا بلکہ یہ دوسروں کے دروازوں پر اس معنی میں نظر آئے گا کہ ان سے لینے کے لیے نہیں ان کے دینے کے لیے وہاں نظر آئے گا اللہ جل شانہ اپنے ماننے والے کو اپنے سے مانگنے والے کو اپنے سامنے رکو کرنے والے کو سجدہ کرنے والے کو اپنے سے رونے والے کو اور اپنے ذات پر اور اپنے صفات پر یقین رکھنے والے کو اللہ کسی کے کسی کا بھی محتاج نہیں بناتا یہ دین اس لیے نہیں ہے کہ دین ہو تو بندہ محتاج بن کر پھرے جس کو دین نے غنی نہیں بنایا جس کو دین نے غنی نہیں بنایا اور دین نے اس کو مستغنی نہیں کیا اور دین کے ذریعے سے یہ مستغنی نہیں ہوا تو میرے محترم دوستو یہ بندہ تو بہت نقصان کا ہے یہ پھر دوسروں کے تابع بن کر چلے گا بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ جب ذہن یہ بنتا ہے کہ ہاں کام تو اللہ بناتا ہے لیکن پیسے سے اب پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے الٹا ہو جاتا ہے وہ کیا کہ میرا نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں میرا ہے زمین میری نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں میری ہے اس طرح یہ حق میرا نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں میرا ہے کیونکہ میرا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اس پیسوں سے اور ان زمینوں سے میری اولاد کی زندگی بنے گی اور میرے بچوں کی زندگی بنے گی اور میرے ملک والوں کی زندگی بنے گی تو جب بندے کا ذہن پیسے کا ہوتا ہے اسی سے پھر جھگڑے شروع ہو جاتا ہے ایک کہتا ہے میرا دوسرا کہتا ہے کیا ہے دوسرا کہتا ہے میرا اس لیے اس زمانے کے جو جج تھا اس نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم میں دونوں کی اولاد ہے انہوں نے کہا ہے ایک کا بیٹا دوسرے کی بیٹی کہا اس کے بھی نکاح کر لو یہ خزانہ انہیں کو دے دو یہ ان کا فیصلہ تھا ہمارا اپنا مذہب الگ اپنے ترتیب پر جو ہے وہ ہے لیکن اس مسئلے کے نمٹانے کے لیے ان دونوں کو انہوں نے اس اس زمانے کے اعتبار سے اس کو راضی کر لیا اس سے میرے محترم دوستو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ دین سیکھنے کے لیے ایمان سیکھ یہ جو تبلیغ میں نکالا جاتا ہے یہ اس لیے نہیں کہ اس کے اس کو امر بل معروف اور نہیں منکر کرو ہاں۔ یہ تو دیندار آدمی کرتا ہے یا تو اس ایمان کے سیکھنے کے لیے نکالا جاتا ہے جو اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے جو اس کو حرام سے روکے کہ حرام سے رک جائے بس اور حلال پر آ جائے اتنا اخلاق سیکھنا کہ اللہ کے لیے کام کرنا ہاں، کہ یہ اللہ کے دین کا کام اپنے غرض کی وجہ سے نہ کرے اپنی شہرت کے لیے نہ کرے اپنی مشہوریت کے لیے نہ کرے دنیا کے غرض کے لیے نہ کرے اتنا اخلاص سیکھنا تو ہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو اور اتنا سنت سیکھنا سنت سیکھنا کہ کام کا طریقہ اس کو پتا ہو ہاں، کہ میرے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے پانی پینے کا طریقہ کیا ہے لباس کا طریقہ کیا ہے تجارت کا طریقہ کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز لے کر نہیں آئے یا صرف روزہ لے کر نہیں آئے ہیں یا صرف حج لے کر نہیں آئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے پورا دین لے کر آئے ہیں پورے اپنے امت کو کسی کا محتاج نہیں بنایا کہ ہاں عبادات والا دین تو ہمارے پاس ہے ہاں، لیکن معاملات والا دین ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں کوئی بتا دے کہ ہم تجارت کیسے کریں ہمیں کوئی بتا دے کہ ہم کارخانے کیسے چلائیں ہمیں کوئی بتا دے کہ ہم حکومتیں کیسے کریں گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو یتیم چڑھا ہے اور ان لوگوں کا محتاج بنایا ہے ہاں، جو اپنے کفر کی وجہ سے اور اپنے شر کی وجہ سے اور اپنے بی کی وجہ سے وہ ہر وقت ہر وقت ملعون ہوتے ہیں اور ہر وقت مغزوب ہیں کہ اس غلط زندگی کی وجہ سے غذبیں اتر رہی ہیں لانتیں ہو رہی ہیں جس کی ہم دعا مانگ رہے ہیں غیر علیہم ولا الضالین کہ ہمیں تو نیکیوں کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے کہ ہم صالحین کے راستے پر چلے ہم شہدا کے راستے پر چلے ہم نبیوں کے راستے پر چلے ہم انبیاء کے راستے پر چلے کیونکہ وہ مرحمے ہیں اور جو اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ تو ان لوگوں کا ہے جن پر غضب کیا گیا ہے اور جو گمراہ ہے گمراہی کے راستے پر چلنے والا کبھی ہدایت والا ہو سکتا ہے اور جن پر غضب ہے ان کے پیچھے چلنے والوں پر کبھی رحمتیں اتر سکتی ہیں اس لیے اس زندگی کا سیکھنا یہ کام ہے کہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے کام کرنا آ جائے تو سے بندے کو بندے کو عزت نظر آ جائے وہ زندگی محبوب ہو جائے اس کا سیکھنا یہ مسلمان کا کام ہے اور ان عملوں پر جو وعدہ ہے ان وعدوں کا یقین دیکھو نماز پر عقیدہ حکم ہے فرائض کی بات میں کر رہا ہوں روزہ حکم ہے زکات حکم ہے حج حکم ہے نماز نہ پڑھنا وحید ہے گناہ ہے روزہ نہ رکھنا تو نماز پڑھنے پر جو وعدے ہیں اس کا بھی یقین ہو کہ نماز پڑھنے سے صحیح معنی میں اس سے زندگی بنتی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی نماز کے ذریعے سے مسئلے حل ہوتے ہیں مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذریعہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر آ کر اللہ کے سامنے عبادت کر کے اب اللہ سے مانگو اللہ پاک سے اور باہر جا کر اس نبی کے طریقے کو سیکھ کر اس طریقے سے ظاہری سبب بھی اختیار کرو اس میں کوئی منع نہیں ہے لیکن مانگ کر ہاں، اور یہ یقین کر لو کہ جس سے وہ سبب ہے اور اس کے سبب ہونے سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ تجارت سبب ہے زراعت سبب ہے کاروبار سبب ہے تو اس کا حلال طریقے سے کمانا اس کے سبب ہونے سے کوئی انکار نہیں کرتا لیکن جس طرح یہ سبب ہے تو نماز بغیر دکان کے سبب ہے نماز بغیر کارخانے کے سبب ہے نماز بغیر ملک کے سبب ہے اگر نماز کو بغیر ملک کے سبب نہیں قرار دیا جائے تو گویا نماز اب کامیابی دلوانے میں ملک کا محتاج ہے اور ملک کو سبب قرار دیا گیا تو ملک کامیابی دلوانے میں نماز کا محتاج نہیں ہے نماز کے بغیر ملک سے کامیابی مل سکتی ہے لیکن نماز کے ہوتے ہوئے پیسوں سے کے بغیر نہیں ہو سکتا اس نے یہ بتایا کہ نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے لو پہلے ان اعمال کے ذریعے سے لینا سیکھو تاکہ پھر تم کل دنیا کا کام کرو گے تو اس میں بھی متی بن کر کرو گے اور وہاں بھی تم اللہ سے لے سکو گے تو نمازوں کے ذریعے سے لو روزے کے ذریعے سے لو زکات لوگوں پر خرچ کر کے اپنے مال کو بڑھاؤ اللہ سے لو حج کر کے اپنے آپ کو غنی بنا دو مقصود تو اللہ کی رضا ہے تلاوت کے ذریعے سے تو قرآن پاک سیکھنا ذکر کرنا اچھے اخلاق بنانا اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہاں، اور اس کو پہلانا یہ پہلانا تو ایک کام ہے کیا ہے یہ دوسروں کو معروف کی طرف بلانا اور منکر سے روکنا یہ تو ہمارے کام کا ایک حصہ ہے نکالا جو جاتا ہے دین سیکھنے کے لیے اور دین پر اوروں کو لانے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے یہ ذمہ داری ہے اس لیے پوری دینداری اس میں ہے کہ دیندار بنو اور دیندار بنو تاکہ معاشرہ بنے تو اس ناکامی سے بچنے کے لیے راستہ کیا ہے الزین امن و عامل الصالحات کہ ایماندار بن کر اور اپنے عملوں کو بڑھیا بنا کر تم تجارت میں کامیاب ہو تم زراعت میں کامیاب ہو تم بڑے ملک میں کامیاب ہو تم چھوٹے ملک میں کامیاب ہو تم محکوم بن کر کامیاب ہو تم حاکم بن کر کامیاب ہو تم ناکام نہیں ہو کیونکہ تمہارے اندر ایمان ہے اور تمہارے بدن سے نکلنے والا عمل وہ عمل وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے اس لیے نما کو سیکھنا اور اوروں کو اس کی طرف بلانا یہ تمہاری دینداری کا حصہ ہے یہ تمہاری دینداری کا حصہ ہے اور یہ مدار نجات ہے صرف اپنی دینداری یہ مدار نجات نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں دیندار ہوں اور میں دن کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں تو میرے لیے یہ بہت اس کی تو آج نصیحتیں ہو رہی ہیں بات بیٹے سے کہتے نماز پڑھو نماز وہ بھی جن کو اللہ توفیق دے بھائی کیا کرو بس نماز پڑھو اور اچھے کام کرو برے کام نہ کرو ماں باپ کی خدمت کرو تمہارے تمہارے لیے یہ کافی ہے تمہارے لیے کیا ہے یہ کافی ہے یہ دوسروں کو اس کی طرف بلانا یہ ہمارا عمل ہے دیکھو ایک ہے خود کھانا اور ایک ہے کہ کاروبار کرنا کاروبار کرو گے تو کھانے کو ملے گا کاروبار نہیں کرو گے تو خود اپنی ضرورتیں پورا نہیں کر سکو گے اوروں کو دین پر بلاؤ گے دائی بنو گے تو مدرو نہیں بنو گے ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھلاتا کہ اور تو ہمیں اپنی معاشرت کی دعوت دے اور ہمیں اپنے معاملت کی دعوت دے اور وہ صرف اپنے معاملات پر مطمئن نہیں ہے وہ ہمارے معاملات کو اپنے معاملات کی طرف بنانے میں لگے ہوئے ہیں وہ ہماری معاشرت کو اپنی معاشرت کے بنانے میں لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو اپنی زندگی سکھلانے میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں یہی کہا جائے کہ نہیں بس تم دیدار بنو یہ تمہارے لیے کافی ہے یہ دین اس لیے آیا ہے کہ اس دین کو ہر کچے اور پکے گھر میں داخل کرنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی یہ ویسے نہیں آیا ہے کہ کھانا بھی خوب کھایا اور پیٹ بھر کر کھایا اور اپنے کپڑے بھی بڑھیا سے بڑھیا پہنے اور سواری بھی بڑھیا سے بڑھیا جو ہے انہوں نے حاصل کی اور دنیا کے اعتبار سے سب نعمتیں دی اور ماشاءاللہ دین آ گیا بڑے اچھے اچھا دین آ گیا اور دیندار بن گئے اس کے لیے ہر نبی نے اپنے زمانے میں قربانیاں دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر آپ دیکھیں ان کے گھر والوں کی قربانیاں اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہاں، کے کھانے میں پینے میں لباس میں اور اپنے ظاہری طور پر تکلیفیں اٹھانے میں اور لوگوں کی سخی باتیں برداشت کرنے میں جو قربانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ قربانیاں پہلے نبیوں میں سے کسی نبی نے بھی نہیں دی جتنا ان کو ڈرایا گیا اور جتنا ان کو دمکایا گیا ہاں، وہ وہ صرف اسی وجہ سے تھی کہ تم اور ان کو اس کی طرف کیوں بلا رہے ہو صرف اس بات پر نہیں تھی کہ تم خود کیوں بات مان رہے ہو تم خود کیوں نمازیں پڑھ رہے ہو بلکہ اس بات پر تھی کہ تم اور ان کو اپنی طرح کیوں بنا رہے ہو تو یہ قربانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دی اس لیے دین کے لیے قربانیاں دینا یہ سب نبیوں کی سنت ہے اور یہ امام الانبیاء کی سنت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے یہ قربانیاں دلوا دی اور ان کو غربت میں اس کام میں لگایا اور ان کو دعا والا بنایا اور ان کو عبادت والا بنایا اور ان کو اللہ سے مانگنے والا بنایا اور جو لوگ ان کے پاس پیسہ تھا اور جو لوگوں کے پاس مال تھا اور جو لوگ ان کے پاس دولتیں تھی ان کی بے ان کی بے رغبتی ان کے دل کے اندر پیدا کی کہ مالداروں کے مال کو مت دیکھو اور ان حکم حکومت والوں کے حکومتوں کو مت دیکھو یہ تو ان کو عذاب دینے کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ یہی مال ان کے لیے عذاب بنے گا یہی اولاد ان کے لیے عذاب بنے گی یہ ملک ان کے لیے عذاب بنے گا فلا توجب کا مال ہوں ولا اولاد ہوں ان نما یورید اللہ حیات دنیا وطا ہم کا اور تاکہ موت تک یہ کفر کے ساتھ چل کر کافر مرے ان کی گستاخی کی وجہ سے کہ پیغمبر کی گستاخی اللہ کی اللہ کے حق میں گستاخیاں تو اس کی وجہ سے مہر لگ جاتا ہے اس سے میرے محترم دوستو یہ آیا ہے قربانیوں سے یہ ایک یہ دین کا حصہ ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف بلانا وتوا ہو بالحق وہ تواس اوبل اور اس پر دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا کہ مال میں نقصان آئے گا برداشت کرو جان میں نقصان آئے گا برداشت کرو تمہارے گھر میں نقصان آئے گا برداشت کرو لیکن تمہارے اس کام پر اللہ کی طرف سے جو مددیں آئیں گی اور اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوں گے وہ بہت بڑی مقدار میں اللہ سے تمہیں دلوائے گا اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے مدار نجات ہے جس طرح ایمان ہے اور نیک عمل ہے تو اس سے پوری کامیابی نہیں ملتی بلکہ لوگوں میں پھیلانے کے لیے مال اور جان لگا دینا اپنے استعداد اور اپنی وسعت کے مطابق یہ ان کا کام ہے دیکھو میرے محترم دوستو یہ تبلیغ کا کام دعوت کا کام یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ کسی کو کسی کو دیکھ لیا کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز کی دعوت دو کسی کو دیکھ لیا کہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو کیا کرو اس کو روکو یہ بھی اس کا کام ہے اور یہ ہر مرحلے میں ہے یہ بحثیت مومن کے بحثیت ایمان کے ان کا کام جیسے نماز پڑھنا ہے ان کا کام جیسے اور دین احکامات پورا کرنا ہے تو ان کا کام ان نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا یہ ان کا کام ہے ولم یا مرون عن معروفیم اصلا وزقا وہ فی ہن اللہ و کہ اطاعت اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی یہ ان مومن مرد اور مومن عورتوں کا کام ہے نماز قائم کرنا ان مومن مرد اور مومن عورتوں کا کام ہے تو انہیں کیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا یہ اس مومن مرد اور عورتوں کا کام ہے جسے نماز پڑھنا ہے اور جسے اور احکامات ہے یہ ان کا کام ہے ان کو اگر بادشاہت مل جائے اور ان کو حکومت مل جائے تو یہ بات نہیں ہے کہ اب اتنا بڑا عہدہ آ گیا اور یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے یہ نبیوں کا کام چھوٹا نہیں ہوتا نبیوں کا کام بڑا کام ہوتا ہے بڑے کام کرنے سے بندہ بڑا بنتا ہے اور چھوٹے کام کرنے سے بندہ چھوٹا بنتا ہے اس سے نبیوں کا کام ہاں، یہ نبیوں کا کام ہے یہ بہت بڑا کام ہے یہ بہت بڑا کام ہے وہ ہمارے مفتی صاحب کبھی کبھی سنا کرتے تھے ہاں، بہرحال ان کی بات تو اپنے انداز میں تھی اور کہہ بھی سکتے تھے کہتے دنیا کے اعتبار سے ایک بڑا آدمی تھا تو میں نے ان سے کہا گیسٹ میں بھی جوڑو ان لوگوں کے دروازوں پر جانا اور ان کو دین کی بات کی طرف متوجہ کرنا ہاں، یہ سب نبیوں کا مشترک عمل ہے اس نے کہا وہ صاحب یہ ان جو بھی دیکھے ان لوگوں کے گھروں پر جانا یہ جو ہے نا میرے بس کی بات نہیں ہے اور میرے سے نہیں ہو سکتا جد اللہ کی شان کچھ عرصہ بعد ملک میں ایک نظام چلا کہ منتخب کیا جائے لوگوں کو تو ظاہر بات ہے تو مخلوق کی آپس کی باتیں ہیں مخلوق کی آپس کی اور مخلوق محتاج ہے تو مخلوق پہلے یہ کہتی ہے کہ میں ایک سطح پر پہنچ جاؤں اس میں میں تمہارا محتاج ہوں تمہارا کیا ہے تمہارے رائے بغیر اور تمہارے ساتھ دینے بغیر میں اس جگہ نہیں پہنچ سکتا ہوں تو یہاں یہ اپنی حاجت دوسروں کے سامنے رکھتا ہے کہ اس میں تم میری مدد کرو اچھا جو اپنے بننے میں اور کسی جگہ پہنچنے میں دوسروں کے محتاج تھے اب اس کے بعد اگلا درجہ کیا ہوتا ہے اب وہ کہتے ہیں جب ہم نے تمہیں یہاں پہنچا دیا تو ہمارے کام کرو نا اب لوگ اس کے محتاج ہو گئے اور یہ سمجھتا ہے کہ آپ کام میں کام کروں گا تو یہ مخلوق کے آپس کی باتیں ہوتی ہیں خالق کی تو نہیں ہے کہ گویا اللہ پاک نے اللہ کے چیزیں اپنے وجود میں پہلے اللہ کے محتاج تھے اور اللہ نے بنا دیا اور پھر بنانے کے بعد اب اللہ ان کا محتاج ہو گیا کہ اس کے بغیر اللہ کیسے کرے گا تو اللہ کا تو یہ نظام نہیں ہے تو مخلوق کے آپس کی باتیں ہیں تو کہتے وہ اس طرح پھر رہا تھا پانچ چھ بندے بھی اس کے ساتھ تھے اور عیسائیوں کے گلیوں میں پھر رہا تھا وہ چھوٹے چھوٹے گھر اور وہ گلی کوچے جو جس میں نجاست کی نجاست اور غلازتیں تھی مرزا فرما رہے تھے میں نے دیکھا اس کو پھرتے ہوئے تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ ادھر روک لو اس بندے کو صرف سلام کرنا ہے تعلق تھا پہلے سے تو نیچے اترا تو سلام کیا اس نے کہا مجھ سے بس معاف کر دینا وہی بات یاد آ گئی کہ بس اس دفعہ یوں ہوا یوں ہوا تو حالانکہ اللہ کے دین کے لیے مارے مارے پھرنا یہ معمولی بات ہے اس پر جو ملے گا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو حکومت ملنے کے بعد اللہ دینا نہ امت کرنا پلر تھی ارتھا مجھ سے لاتا وہ آتا اسکا تھا وہ بل معروفی وہ نہ ہو انل من کر وہ لاکھ وسول کہ ہاں تم جس درجے پر بھی پہنچ گئے لیکن یہ تمہارا کام ہے ہاں ہر ایک کا اپنے ستا ستا کے اعتبار سے ہے طاقت کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے اور دل میں برا جاننے کے اعتبار سے اور تبلیغ میں تو صرف امر بل معروف نے المنکر نہیں ہے تبلیغ میں تو یوں سمجھے واللہ عالم بالثواب کہ ایک بستی میں دین نہیں ہے پیغمبر کو جو بھیجا جاتا ہے تو وہ وہاں بنیادیں قائم کرتا ہے کہ لوگوں کو یہ آخرت کا ذہن بناتا ہے اللہ سے ہونے کا یقین ان کے دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کرتا ہے اپنی رسالت کا یقین ان کے دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو ایمانیات اور عبادات اور اخلاق اور معاملات اور معاشرت اور قضاء اور عدل یہ پوری زندگی جس طرح بندہ ایک عمارت بناتا ہے دس منزلہ بیس منزلہ تو اس میں بنیادیں ہوتی ہیں ان بنیادوں کے بقدر اس کے عمارتیں ہوتی ہیں اس طرح ہر نبی نے اپنے امت کو صحیح رخ پر لانے کے لیے ان بنیادوں کو قائم کیا اور پھر ان بنیادوں پر عبادات کا اور معاملات کا اور معاشرت کا اور اس طریقے سے قضاء اور عدل کا یہ سب منظریں اس پر قائم ہو گئی جتنا بنیاد مضبوط ہوتا ہے اتنا باقی عمارتیں مضبوط ہوتی ہیں اور وہ پائیدار ہوتی ہے تو اس امت کا کام یہ ہے کہ اپنے مسلمانوں میں دیکھے کہ دیکھو ایک بستی ہے اس بستی میں مثلا سو مسلمان ہیں اور ننانوے میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں ننانوے نماز پڑھتے اور ایک نہیں پڑھتا میں صرف نماز کی مثال دے رہا ہوں باقی دن کی نہیں ننانوے نماز پڑھتے ہیں اور ایک نہیں پڑھتا تو ان ننانوے کی ذمہ داری ہے کہ اس ایک کو نماز پر لانے کی کوشش کرے نماز پر لانے کی کوشش کرے یہ ان کی ذمہ داری ہے ہر ایک پر فرض عین نہیں ہے جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے لیکن یہ ان سب پر ہے ان سب پر یہ کہ اس ایک کو اس پر لانے کے لیے کوشش کرے جو اس کا حق ہے میں نے کہہ دیا میں نے بتا دیا اور اس کو پتا ہے تو یہ یہ تو ہر مسلمان کو پتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن اس پر کیسی محنت کی جائے کہ وہ اس عمل پر آ جائے ان ذرائع اور اسباب کو تلاش کر لیا جائے کہ آخر وہ ذوف ایمان کس درجے کا ہے کہ جس سے اس فریضے کی ادائیگی بھی مشکل ہو گئی اب اس کو ایسے ماحول میں لانا تانے دینے سے سر باتیں کوئی راستے پر نہیں آتا ڈانٹنے سے یہ راستہ نہیں ہے لیکن اس پر محنت کرنا ان کی ذمہ داری ہے ہاں اس میں اگر پانچ دس آدمیوں نے بھی کام کر لیا پانچ دس آدمیوں نے بھی کام کر لیا اور وہ اس رخ پر آیا یا جیسے ہونا چاہیے وہ کام ہو گیا ہاں، تو باقیوں کا ذمہ کیا ہو گیا ہو گیا لیکن اگر اس پر محنت ہی نہیں ہوئی تو اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی اور جو پریشانیاں آئے گی اور جو جو, جو بھی اوپر سے یا نیچے سے آزاد کی شکلیں آئے گی تو یہ نمازی اپنے نماز کی وجہ سے بچ نہیں سکتے کیونکہ مدار نجات صرف ایمان اور نیک عمل نہیں ہے مدار نجات اس ایمان اور عمل کے ساتھ اس نیک عمل کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا یہ اس کے ساتھ ہے تو گویا اس نے اپنا آدھا کام کر لیا اور آدھا چھوڑ دیا اپنے ذات کے اعتبار سے حکم پورا کر لیا لیکن دوسرے کو اس کی طرف بلانا اس کے لیے کون آئے گا اس کو اس پر لانے کے لیے آیا کوئی پیغمبر آئے گا یا کسی اور کو اللہ بھیجے گا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے اس طرح میرے محترم دوستوں لیکن اگر انہوں نے اپنی کوشش پوری کی پوری کوشش کی اور اس ایک نے ہاں، پھر بھی نہیں مانا جو بھی ہے تو اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی تو یہ نمازی بچ سکیں گے اپنے اس دعوت کی برکت سے اس کی برکت سے وہ اس گنا سے بچ سکیں گے جو اس نماز کے نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے جیسے دین میں اجتماعی جیسے دنیا میں انفرادی اور اجتماعی امور ہیں دین میں بھی انفرادی اور اجتماعی امور ہیں لیکن اس کا سمجھنا علماء کا کام ہے وہ بتاتے ہیں میں مثال عرض کرتا ہوں جب لڑائی ہوتی ہے کسی دو ملکوں کے آپس میں تو قانون بتایا جاتا ہے کہ بجلی اور روشنی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ حالانکہ روشنی کی ضرورت ہے لیکن کہتے ہیں روشنی نہ کرنا بتی نہ جلانا وجہ کیا ہے اگر بتی جلاؤ گے تو دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شہر ہے یہاں آبادی ہے تو وہ اس کو اپنا نشانہ بنا کر وہ اس اس کو اپنے جو بھی اس کے ساتھ بگاڑ کی شکل ہے وہ استعمال کر کے اس بستی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس سے حکومت کی طرف سے وصول ہوتا ہے کہ نہیں بتی نہیں جلانا اب اس بستی میں سو گھر ہیں اور سو گھر میں نندن میں گھر والوں نے اس حکم کو مانا ہے اور ایک نہیں مان رہا ہے ایک نہیں مان رہا ہے اور جب وہ نہیں مان رہا ہے اور وہ وہی بتی جلا رہا ہے اور وہ کہتا ہے یار میں کیا کروں میری مجبوری ہے میری مجبوری ہے مجھے کھانا پکانا ہے مجھے کھانا کھانا ہے مجھے یوں کرنا ہے مجھے یوں کرنا ہے اور اگلی بات کیا کہتا ہے اگلی بات یہ کہتا ہے بھائی یہ میرا گھر ہے اس میں میں آزاد ہوں ہر ایک اپنا اپنا گھر ہوتا ہے تو کیا خیال ہے اس کو سمجھانے کے لیے کوئی جائے گا یا نہیں جائے گا تو یہ راستہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک جائے اس کے منہ کے اندر جو کیوں کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو لیکن دو چار بندے تو جائے اور اس کو سمجھائے اگر وہ یہی بات کہہ رہا ہے تو اس کو یہ سمجھائے کہ بھائی آپ کے اس عمل سے صرف تمہارا ذاتی نقصان نہیں ہے بلکہ پورے شہر کا نقصان ہے کیوں وہ بم جو اترے وہ بم جو مارے گا اس سے صرف تمہارے گھر کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس سے پورا شہر وہ وہ نقصان میں آ جائے گا اس لیے تمہیں اب اس سے بچنا ضروری ہے یہ ان کا کام ہوتا ہے میرے محترم دوست بزرگوں اور بھائیوں جس جگہ حکم پورا نہیں ہو رہا ہے اس حکم کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت جس شکل میں آنے والی ہے اور پھر بعد میں رونا پڑتا ہے تو یہ سمجھدار لوگوں کا کام ہے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرے اب ہر بستی اس پر آ جائے ہر علاقہ اس پر آ جائے ہر ملک اس پر آ جائے تو اس کے لیے ایک کام تو یہ کہ کچھ لوگ جو اپنے ساتھی طور پر صحیح زندگی گزار رہے اس پر مضبوط رہیں اور دوسرا کام کیا کریں دوسرا کام یہ کہ اپنے محلوں میں کم از کم ہزاروں کے لیے تو دس آدمی تو ہو ہزاروں میں سینکڑوں میں تو دس آدمی تو ہو جو اس کام پہ اپنا کام بنا دے کہ لوگوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے محنت کرنا اور غلط زندگی سے روکنے کے لیے محنت کرنا اور ایسے ماحولوں میں ان کو لے کر جانا جن ماحولوں میں بندہ بنتا ہے بغیر کہے ہاں، ماحول دو بندے کو ماحول سے بندہ بنتا ہے عبادت والوں کے ساتھ بیٹھے گا عابد بن جائے گا ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ جائے گا اور ذکر والوں کے ساتھ رہے گا ذاکر بن جائے گا علم والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے گا عالم بن جائے گا ایمان والوں کے ساتھ بیٹھا رہے بیٹھنا شروع کرے گا ایماندار بن جائے گا تو ایک طرف ماحول دینا ایمان کا ماحول دینا ذکر کا ماحول دینا علم کا ماحول دینا تعلیم کا ماحول دینا اخلاق کا اور ماحول دینا کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا اور رات کو کر اللہ سے مانگنے کا اس ماحول کے اندر وہ طاقت ہے اور اس ماحول کے اندر وہ قوت ہے اور اجتماعیت کے اندر وہ برکتیں ہیں کہ آپ حضرات نے دیکھا ایک آدمی فرض نماز پورا نہیں کر رہا ہے حالانکہ مانتا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا اسی بندے کو اللہ کے راستے میں نکالو اور وہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے گھر میں ہے فرشتوں کے ماحول میں ہے رات کو سویا ہوا ہے رات کو سویا ہوا ہے لیکن بیچ میں رات کو ایک کھڑا ہے اور وہ رو رو کر اللہ سے مانگ رہا ہے تو کوئی رکو میں ہے تو کوئی سجود میں ہے تو کوئی دعا مانگ کر اللہ پاک سے مانگ رہا ہے اور کوئی اسی کے لیے دعا مانگ رہا ہے اور یہ سویا ہوا ہے کہ اللہ تو ہی نہیں نکالا تو اپنا فضل فرما دے تو اس کو اپنا بنا دے اور تو اس سے کام لے ایسے خیر کی دعائیں ہو رہی ہیں یہ بندہ جب دیکھتا ہے تو اس بندے کے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کچھ دن بعد نہ صرف یہ کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا بلکہ تحجد میں اٹھنا اس کے لیے اللہ آسان کر دے گا اور یہ بندہ تحجد گزار بنے گا یہ بندہ پہلے ذکر جانتا ہی نہیں تھا لیکن جب اس ماحول میں رہے گا تو ذاکر بنے گا علم والا بنے گا دوسروں کی خدمت کرنے والا بنے گا دوسروں کے سامان اپنے کندھے پر رکھ کر لے کر چلنے والا بنے گا یہ تبدیلیاں اس کام کے اندر ہے اس لیے صرف ایک جس کی طرف نہیں بلانا ہے ہاں، عالم بنانا ہے اس کے ضرورت کے مطابق اخلاق والا بنانا ہے والا بنانا ہے اور رات کوٹ کر اللہ سے مانگنے والا کہ امت کے لیے کوئی مانگے امت کے لیے کوئی مانگے دعا والا بنے تو یہ ذمہ داری ہے اچھا دوسرا رخ یہ ہے کہ پوری بستی نماز نہیں پڑھتی مثال کے طور پر کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جس میں ہی صورتحال ہے وہ نماز نہیں پڑھتی سوائے ایک کے سوائے ایک کے تو اس ایک کی ذمہ داری ہے اس ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس پورے بستی پر اپنی استعداد کے مطابق محنت کرنا وہ اس کا کام ہے اگر یہ کام کرے گا تو ان کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی یہ ایک بچ سکے گا اس کا گھر بچ جائے گا اگر وہ عذاب گناہ کی وجہ سے ہے تو اس کا گھر اور اس کا کاروبار اور اس کو اللہ بچا دے گا کہ کیے کیا ہو اس سے وہ اس کی طرف بلانے والا ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ان پر محنت کرے جتنا بھی کر سکتا ہے لیکن اگر یہ اپنے نماز پر مطمئن ہو گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ بس کیا کریں میرے کام تو نماز پڑھنا ہی ہے اور میں تو نماز پڑھتا ہوں تو ان کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو گناہ آئے گا تو اس کا نماز دنیا میں اس کو اس عذاب سے نہیں پہنچا سکتا ہے جو عذاب اس کی وجہ سے آ رہا ہے تاکہ مت ہے اللہ پاک اس کو اپنے نماز کا جو دینا ہے وہ دے گا میرے محترم دوستو یہ اس امت کا کام ہے اس لیے ایک محلے کے سطح پر یہ کام کہ کم از کم سینکڑوں میں دستوں ہو اور اس کو سیکھے اس کو کیا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس محلے میں کم از کم تو کام ہو دوسرے محلے میں اگر ہے تو بہت اچھا نہیں ہے تو پڑوس کے محلے کی ذمہ داری ہے کہ وہاں یہ ماحول بنا دے قریب بستی میں ہے تو بہت پیسہ لیکن اگر نہیں ہے تو اس بستی کی ذمہ داری ہے کہ قریب بستی میں دینداری کی محنت کرے یہ درجہ بے درجہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس باطل کے نقشوں سے اپنے امت کو بچانے کے لیے یہ پھر یہ بستی والے اس بستی میں کام کرے یہ شیر والے اس شیر میں کام کرے یہ ملک والے اس ملک میں کام کرے یہ زبان والے ان زبان میں کام کرے اس لیے اس مبارک محنت سے صرف ایک جز زندہ کرنا نہیں ہے بلکہ وہ محنت زندہ کرنی ہے جس محنت کی برکت سے دینداری آتی ہے اور کو اور کرنے والے دیندار بنتے ہیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینداری بھی آئی اور امت امت جو ہے وہ کام والی بنی اس لیے پوری دنیا کو سامنے رکھ کر سوچنا اس یہ نبیوں والا کام ہے کہ پوری دنیا کو دیکھے اس کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے اس نسبت کے اعتبار سے جو بادشاہ قدم لیتا ہے گھر سے علم سیکھنے کے لیے اپنے اخلاق کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے کے لیے اخلاق سیکھنے کے لیے ایمان سیکھنے کے لیے دوسروں کے اندر دینداری کا ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ سب اللہ کا راستہ ہے یہ سب کیا ہے اللہ کا علم کے لیے گھر سے نکلا ہاں، تو یہ نکلنا اللہ کا راستہ بن گیا ہاں، تو اگر علم کے لیے بندہ نکلتا ہے ایمان سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اخلاق سیکھنے کے لیے نکلتا ہے غلط زندگی سے توبہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو یہ یہ اللہ کا راستہ بن جاتا ہے اس راستے میں اپنا پیسہ لگانا اور اس راستے میں اپنی جان لگانا ہاں، وہ اس کے جو اس کے جو فضائل ہے کہ جو اس لیے پھر رہا ہے کہ میرے اندر بھی یہ زندگی ہو اور دوسروں کے اندر بھی یہ زندگی ہو جب اسی نسبت سے یہ ایک روپیہ خرچ کر رہا ہے تو اس کو سات لاکھ صدقے کا سواب مل جاتا ہے ایک بندہ گھر میں بیٹھ کر اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے صدقہ کر رہا ہے تو اس کا سواب اپنی جگہ پر ہے اور ایک بندہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اور اپنے بھی بچوں کو چھوڑ کر اور وہ اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کو اس مبارک راستے پر لانے کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ بیٹھنے والا اور یہ کام کرنے والا برابر نہیں ہے نہ مال کے خرچ میں برابر ہے نہ جان کے امال میں برابر ہے ایک بندہ گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے نماز پڑھنے سے دوسرے بندے نمازی نہیں بنتے دوسرے بندے ذاکر نہیں بنتے دوسرے بندے دن پر نہیں آتے اور ایک بندہ وہ اپنے کو اس مبارک آماد پر لانے کے لیے گرمی برداشت کر رہا ہے سردی برداشت کر رہا ہے اپنے بھی بچوں کو چھوڑ کر نکل کر اللہ کے راستے میں پھر رہا ہے تو اللہ شانوں نشانوں کیا اس کی وہ قیمت ہے کہ اس کا عمل کروڑوں درجے تک پہنچ جاتا ہے اس کے گھروں میں بیٹھنے والے اور اور اللہ کے راستے میں پھرنے والے برابر نہیں ہوتی ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کر لیتا ہے اور ان کی زندگیوں میں اللہ تبدیلی لاتا ہے ان کی زندگی ان کے اندر آخرت کا فکر اور اللہ کا تعلق اور سنت کے اتباع اور صفت احسان کے اللہ کے اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اللہ کا ذکر اس طریقے سے اخلاق یہ سب چیزیں اس کے اندر مقصود ہے کہ پورے دیندار بنو اور پورے دیندار بننے کے لیے دیکھو یہ آخری بات میں عرض کر لوں اتنا ایمان سیکھنا جس سے بندہ حرام سے رکے اور حالات پر ہو یہ سب کے ذمہ ہے اپنے عبادات کو بڑھیا سے بڑھیا بنانا یہ ہر ایک ذمہ فرض ہے اتنا اخلاق سیکھنا اتنا اخلاق سیکھنا کہ دوسرے کی جان مال عزت محفوظ ہو جائے اس سے یہ کم از کم درجہ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اتنا اخلاق سیکھے اور اللہ کے لیے کام کرنا کہ یہ رجب کی وجہ سے شہرت کی وجہ سے کوئی دینی کام نہ کرے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے اور عادل سیکھنا کہ یہ یہ مظلوم کا ساتھ دے سالم کا ساتھ نہ دے خواہ وہ اس کا بات ہی کیوں نہ ہو اور غلط گواہی نہ دے خواہ ہاں، اس کے مقابلے میں اور اس کا نقصان اس میں ہو اتنا عدل سیکھنا کہ بندہ حرام سے بچے یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اتنا دین سیکھنا یہ تو ہر ایک ذمہ ہے اور اس کے ذمہ فرد ہے یہ جو راستہ ہے یہ تبلیغ کا راستہ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ ان فرائض کی احیاء کے لیے ہے دیکھو میں ایک مثال عرض کر لوں نماز فرض ہے مسجدیں آٹھ ہیں یا دس ہیں یا بیس ہیں اس میں کوئی لیکن مسجدیں اس فریضے کی ادائیگی کی جگہ ہیں کس مسجد میں فریضہ ادا کی اس مسجد میں فریضہ ادا کی اس مسجد میں فریضہ ادا کی تو کسی مسجد میں متعین طور پر نماز پڑھنا فرض عین نہیں ہے لیکن نماز پڑھنا فرض عین ہے اور مسجدیں مختلف ہیں ہاں؟ اور جس مسجد میں بھی پڑھے تو فریضہ ادا ہو جائے گی یہ دین سیکھنا کم از کم فرض درجے کے اور حرام سے روکنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے یار کہ کیا ہے تبلیغ بھی ایک راستہ ہے یہ اللہ کے راستے میں نکلنا اس میں دوسرے راستوں کی تردیدیں نہیں ہے اور دوسرے راستے کے منافع سے انکار نہیں ہے لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ اس راستے میں بندہ پورا دیندار بنتا ہے اگر بندہ دن کی محنت کرے اگر بندہ دن کی محنت کرے تو راستہ جو ہمیں بڑوں نے دیا ہے ہاں، تو اس راستے سے بندہ دیندار بنتا ہے حرام سے توبہ کرے گا حلال اختیار کرے گا عبادت والا بنے گا علم والا بنے گا ذکر والا بنے گا اخلاق والا بنے گا اور دین کے لیے مارے مارے پھرنے والا بنے گا اور دن کے نقصان پر رونے والا بنے گا یہ چیزیں اللہ اس کو دے گا یہ راستہ ہے اس لیے یہ راستہ صرف ایک آدھ کام کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پھرنا ہے یا یہ جو نکلنا ہے یہ تبلیغ کے لیے کیا ہے اسی کی وجہ سے کتنے سارے اشکالات آ جاتے ہیں کہ تبلیغ فرض ہے یا نہیں ہے یہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا یہ اس کو بیچ کر چلا گیا یہ اس کو پلان چیز چلا گیا اور یہ لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے بھائی وہ تو اس کا ایک حصہ ہے اپنے دینداری کا مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں دکانوں میں زمینوں میں کارخانوں میں کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے اس کا حل صرف یہ ہے کہ کارخانے والوں کو دیندار بنا دو تاجروں کو دیندار بنا دو مدار سارے ان کو دیندار بنا دو اور کیا نام ہے حکام کو دیندار بنا دو جب وہ دیندار بنیں گے تو وہی جگہ ہے وہ اس میں آگ کیا اس میں آگ بجھ جائے گی اس کے بغیر وہ آگ بجھنے کی نہیں ہے اس لیے یہ بڑا کام ہے کسی جگہ آگ لگ جائے تو وہاں سے نکالنا کام ہے یا نہیں ہے کسی جگہ سیلاب آ جائے تو لوگوں کو بچانا کام ہے یا نہیں ہے اس لیے جو کی وجہ سے جو مصیبت اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو ان کو اس سے بچانے کے لیے ان کو گھروں سے نکالنا ان کو گھروں سے نکال یہ ان کے ساتھ اندر بھی ہے ان کے ساتھ کیا ہے اندر بھی ہے کہ گھروں سے نکالو اللہ کے راستے میں تاکہ دین سیکھے اور پھر اپنے گھروں کو بیچ دو کیا کرو بیچ دو یہ یعنی بیچ دو تاکہ آپ صحیح زندگی گزارے اس کے سیکھنے کے لیے آؤ اور کرنے کے لیے جاؤ کرنے کے لیے کیا ہے دین سیکھنے کے لیے اور اس محنت کے سیکھنے کے لیے آؤ پھر اپنی تجارتیں کرو پھر اپنی زراعتیں کرو پھر اپنے کاروبار کرو لیکن اس سے مستقبل کوئی بھی نہیں ہے ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری ہے یہ بھی ایک راستہ ہے ہم انحصار نہیں کہتے لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ندیوں کی محنت ہے صرف صالحین کی محنت نہیں ہے یہ سب نبیوں کی محنت ہے بلکہ صرف نبیوں کی محنت نہیں ہے یہ سید الانبیاء کی محنت ہے کہ جس محنت کی برکت سے نبیوں والی محنت بستیوں میں شہروں میں وجود میں آئے گی اور نبیوں کی محنت کی برکت سے علاقے والے دیندار بنیں گے باقی محنتوں سے نہ کبھی دین آیا ہے نہ آج آئے گا نہ قیامت تک آ سکتا ہے یہی راستہ ہے یہی ضابطہ ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالنا اور نکلنا سب سے بڑا کام ہے کہ نکلنا بھی سیکھو ہر حال میں نکلنا سیکھو جب ضرورت ہو اور نکالنا بھی سیکھو نکلنا اپنے ساتھ رحم ہے اور نکالنا دوسروں کے ساتھ خیرخوائی ہے یہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہے یہ اس کے نبا کی چیز ہے شیتان تو کہے گا جب یہ نکلے گا تو اتنا پیسہ خرچ کرنا ہوگا اپنے گھر میں بھی کچھ چھوڑ کر جانا ہوگا اپنے کاروبار کی چیزیں وہ وہ, وہ بھی یہ مسئلے بنیں گے میرے محترم دوستو اگر جب بندہ دین کی محنت کے بغیر دیندار نہیں ہے ہاں، تو ان چیزوں میں لگنا اس کے لیے تو نقصان ہی نقصان ہے اس لیے یہ یقین ہو ہمارا کہ نکالنا خیر ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اور دوسروں کو نکالنا یہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے شیطان کہتا ہے کہ نقصان ہو جائے گا ڈراتا ہے اور اللہ کیا کہتا ہے کہ نہیں نقصان سے بچ جاؤ گے تم ایک روپیہ خرچ کرو گے سات کے برابر سات لاکھ کے برابر اگر سواب میں دوں گا تم بدنی عبادتیں کرو گے کروڑوں کے اعتبار سے میں تمہیں اجر سواب دوں گا اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تمہیں ملکوں کا ملکوں کے ہدایت کا ذریعہ بنے گا اللہ تمہیں عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنائے گا ایک بندے کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے وہ پوری دنیا سے بہتر ہے تو وہ بندہ جو پوری نیت کر کے پورے عالم کو سامنے رکھ کر اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ اس امت کی ذمہ داری ہے ذمہ داری کے بقدر اللہ تعالیٰ کی مددیں آتی ہیں جب تک امت کام کرتی رہی اللہ کی مددیں آتی رہی جب امت نے اجتماعی طور پر اپنے آپ کو اس کا چھوڑ دیا اور تجارتوں میں مشغول ہو گئی زراعتوں میں مشغول ہو گئی اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینا چھوڑ دی تو ذلتیں اور رسوائی آئے گی اور ان ذلتوں سے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان دکانوں اور زمینوں سے نکال کر اللہ کے راستے میں کلمت اللہ کے لیے اپنی جان اور مال قربان کرنے پر ان کو آمادہ کرو اسی کے اندر خیریں چھپی ہوئی ہیں تو بھائی اس کے لیے ہم سب تیار بھی ہو اور ایک دوسرے کو تیار بھی کرتے رہے کوشش کریں گے مجھے اس کی اسی مجھ میں بھی الحمد للہ ساتھی آئے ہوئے ہیں چلنا چار مہینے کے لیے بھی کچھ ساتھی ایسے بھی آئے ہوئے ہیں جو صرف اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے آئے دینے والا اللہ تعالیٰ ہے بندہ تو آتا ہے اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے اور اللہ اس کو اپنا بنا دیتا ہے اور اپنے کام کے لیے قبول کر لیتا ہے اس لیے وہ ساتھی جو چار مہینے کی نیتیں اور عزم ہو وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے ہمت کر لیں باقی ساتھی بیٹھے رہے باقی ساتھی نہ کرے ہوں بس دو چار منٹ کی بات ہے جی، اپنی جگہ پر کھڑے ہو جی ہمت کر لے ماشاء اللہ ہمت کر لوگ ہیں وہاں قریب لکھوا جو لکھنے والے ان سے لکھواؤ جو قریب ہے وہ یہاں لکھوا دو لیکن کھڑے ہو جاؤ جی ہمت کر لو ایک سیکنڈ کی بات ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی بندہ آپ کے لیے فیصلہ کر لے اور پھر اللہ پاک سے مدد مانگے باقی ساتھی نہ اٹھے باقی ساتھی نہ Murphy